باب نمبر سولہ اعجاز کے دماغ میں بدیع الماع نے جو بیج بویا تھا وہ جڑ پکڑ چکا تھا آخر ایک روز وہ بدیع الماں کے دفتر جا پہنچا اس کے گراؤنڈ ورک کے لیے تین کام ہیں ایک تو یہ سیمپل ہے بدیع الماع نے ایک چھوٹی سی کھلے منہ والی شیشے کی بوتل جس میں عموماً پھلوں کے جیم وغیرہ بکتے ہیں دراز سے نکال کر میز پر رکھی اس کے منہ پر کپڑا رکھ کر اوپر ڈھکنا کسا گیا تھا خوش قسمتی سے میں وقت پہ ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچ گیا جس کا سارا کنبا اسے کھا کر بیمار پڑ گیا تھا اس کے پاس گھی کا ڈبہ اور اندر تھوڑا سا گھی بچا ہوا رکھا تھا میں دونوں چیزیں اٹھا کر لے آیا گھی یہ ہے اس نے بوتل کی طرف اشارہ کیا اور ڈبہ وہ کونے میں پڑا ہے اعجاز نے شیشے کی بوتل اٹھا کر احتیاط سے اس کا ڈھکنا کھولا کپڑا اٹھا کر گھی سونگا اور چند لمحے تک اسے ہلا جلا کر دیکھنے کے بعد کپڑا واپس رکھ کر اوپر ڈھکنا کس دیا کیوں کچھ پتہ چلتا ہے ہوں ہوں اعجاز نے نفی میں سر ہلایا بدی صاحب دراصل میں اس کام کے لیے موضوع آدمی نہیں ہوں ڈبے کا گھی نہ کبھی کھایا نہ سونگا ہاں بھائی زمیندار آدمی ہو دودھ دہی گھر کا ہے ڈبے کی کیا ضرورت ہے مگر پہلے یہ بتائیے اعجاز نے بات کاٹ کے پوچھا کہ آپ کو باقی کی سب چیزیں چھوڑ کر گھی کا خیال کیسے آیا اپنے آپ سے بھائی اپنے آپ سے خوش قسمت ہوں کہ یہاں بیٹھا ہوں بال بال بچ گیا بات یہ ہے کہ ازمیر برانڈ گھی دو چار پیسے سستا ہے ہم لوگ تو پیسے بچانے کی فکر میں زندگی گزار دیتے ہیں نا چنانچہ میں نے سوچا چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں اب تمہیں تو اس کو سون کر کچھ پتہ نہیں چلا مگر ہم تو بناوٹی گھی کھانے والے ہیں ڈبہ کھولا تو خوشبو بھی اچھی اور ذائقہ بھی ٹھیک آدھا ڈبہ بھی ختم نہ ہوا تھا کہ پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو گئی ساتھ ہی میری بیوی بھی یہی شکایت کرنے لگی پہلے تو جیسے ہم لوگوں کا دستور ہے کوئی خیال نہ کیا سوچا کہ موسمی خرابی ہوگی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی البتہ ذرا صفائی کا خیال کرنا شروع کر دیا برتن مانج کر سبزیاں وغیرہ دھو دھلا کر کھانا پکانے لگے مگر جب ہاضمہ سست سے سست تر ہوتا گیا تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑا اس نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے اور کہا کہ نسیں سخت ہو گئی ہیں سب سے پہلے تو سگریٹ بند کرو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جناب یہ تو میری لائف لائن ہے کہنے لگا ٹھیک ہے جلدی یہ تمہاری ڈیڈ لائن بھی بن جائے گی ڈیڈ لائن سنا بدیو زمان آنکھیں چمکا کر ہنسا ڈیڈ لائن بھائی ہم اخبار نویسوں کی زندگی تو ڈیڈ لائن کے ارد گرد گھومتی ہے نا کیسی کمال کی بات کی میرے ڈاکٹر نے بدی زمان ہنستے کھانستے اور ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا خیر بہرحال دوسرے اس نے کہا کہ گھی کھانا بالکل چھوڑ دو کھانا ہے تو معمولی مقدار میں تیل کھاؤ اتنا تھوڑا کہ ہانڈی میں نظر نہ آئے میں نے کہا کہ یہ میں کر سکتا ہوں اس دن سے گھی چھوڑ دیا ایک دو ہفتے نہیں گزرے تھے کہ بدہضمی میں افاقہ ہونا شروع ہو گیا اتفاق کی بات دیکھ کر ڈاکٹر نے گھی اس لیے بند نہیں کیا کہ جو گھی میں کھا رہا ہوں وہ خراب ہے بلکہ سب قسم کا گھی منع کر دیا تھا شک مجھے اس بات سے ہوا کہ پہلے بھی ڈبے کا گھی کھاتا تھا صرف برانڈ دوسرا تھا اس سے تو کبھی شکایت پیدا نہیں ہوئی ایک دو اور جاننے والوں سے بھی اسی قسم کی شکایت سنی تو میں نے ان کی خوراک کے بارے میں پوچھا پتہ چلا کہ وہ بھی یہی گھی استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ گھی کھانا بند کر دیں پھر میں نے اپنے آپ سے تفتیش کرنی شروع کر دی جیسے جیسے میں چلتا گیا میرا شک مضبوط ہوتا گیا یہ ساری کہانی اور یہ سارا قصہ ہے اس گھی کو سون کے دیکھ لو چکھ کے دیکھ لو ہانڈی پکا کے دیکھ لو مجال ہے جو پتہ چل جائے اور یہی ساری بات ہے بدیو زمانے نے میز پہ ہاتھ مار کر کہا جس سے اس کی انگلیوں میں دبے ہوئے سگریٹ کی راکھ میز کی سطح پر بکھر گئی بدیو زمانے پھونک سے اسے نیچے گرانے کی کوشش کی پھونک کے غلط رخ کی وجہ سے راک گرنے کی بجائے ذرہ ذرہ ہو کر ساری میز اور کاغذوں پر پھیل گئی اس نے ان ذروں کے اوپر اوپر ہاتھ ہوا میں ہلا کر انہیں اڑانے کی ناکام کوشش کی پھر اسے نظر انداز کر کے اس سے پیچھا چھڑا لیا خیر بہرحال وہ بولا یہ بات کی بات ہے اب یہ قصہ سرے سے شروع کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو اس سیمپل کا انالیسز ہوگا ایک نہیں بلکہ دو با اعتبار لیبارٹریوں سے تاکہ موازنے کے لیے دو انڈیپینڈنٹ رپورٹس موجود ہوں اس کے بعد اس ڈاکٹر سے بات کرنے کی ضرورت ہے جس نے ان بیماریوں کا علاج کیا ہے میں نے اس کا نام پتہ حاصل کر لیا ہے اس معاملے میں انتہائی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے یہ لوگ ایسے معاملات میں پڑھنے سے گھبراتے ہیں جس میں کسی لیگل ایکشن کا ڈر ہو پریس کے ساتھ تو وہ پبلسٹی کے ڈر سے ہی بات نہیں کرتے ہمارے پیشے میں سب سے دقت طلب بات یہی ہے کہ لوگوں سے حقیقت کیسے اگلوائی جائے انہیں بات کرنے پر کیسے اکسایا جائے لوگ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں اسی لیے سب سے بہترین جرنلسٹ وہ ہے جو لوگوں کا منہ کھلوائے ان کے دل سے ڈر دور کرے یہ تمہارے جیسے تجربہ کار اور با اثر آدمی کا میدان ہے ملک اعجاز اب تم اپنے محلے سے نکل کر نیشنل لیول پر کام کرو گے بے بانگ دہل کراچی تک جاتا ہے اعجاز خاموشی سے اسے دیکھتا رہا جب بدی زمان نے اعجاز کی جانب سے کوئی لفظ نہ سنا تو دوبارہ بات شروع کی یہ بیمار کنبے کا نام پتہ ہے اس نے ایک فائل سے کاغذ کا ٹکڑا نکال کر اعجاز کے ہاتھ میں دے دیا تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جوان لوگ تو کم و بیش تندرست ہو گئے مگر بڈھا اور بڈھی ابھی تک چار پائی پر پڑے ہیں نیچے اس ڈاکٹر کا نام پتہ بھی درج ہے جو ان کا علاج معالجہ کر رہا ہے یہ قصبہ تمہارے علاقوں سے دور نہیں ہے اس سے واقف ہو اعجاز نے کاغذ پہ لکھی ہوئی تحریر پڑھی پل گنگر ہاں جانتا ہوں پھر ٹھیک ہے بعد ازاں تیسرا کام گھی مل کے کسی ٹیکنیکل آدمی سے معلومات حاصل کرنا ہوں گی اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس مل کی بجائے کسی دوسری مل کے انجینئر یا کیمسٹ سے مل کر معلومات حاصل کی جائیں جب ساری مکمل رپورٹیں ہاتھ میں آ جائیں تو پھر ازمیر مل میں جا کر ان کے سامنے رکھ دی جائیں دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جو کچھ وہ کہیں اسے بھی چھاپ دیا جائے دوسری ملوں سے کس قسم کی معلومات حاصل کی جائیں اعجاز نے پوچھا ہاں بدیز ماں ہاتھ اٹھا کر بولا جیسے اسے اپنی گفتگو میں چھوڑا ہوا کوئی حصہ یاد آ گیا ہو اس نے ڈبیا سے دوسرا سگریٹ نکال کر پہلے سگریٹ سے سلگایا میرے گراؤنڈ ورک سے یہ انفارمیشن نکلی ہے کہ گھی بنانے کے عمل میں ایک آخری سٹیپ ہے جس سے رساں زہریلے مادوں کے ذرات صاف کیے جاتے ہیں کئی ملوں والے اسے گول کر جاتے ہیں کیونکہ اس عمل کو حذف کر دینے سے گھی کی ظاہری حالت یعنی خوشبو ذائقے سختی نرمی میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس طرح مل مالکوں کی بچت ہو جاتی ہے خرچہ کم ہوتا ہے کچھ نہ کچھ مشینری بچتی ہے مزدوریاں کم ہو جاتی ہیں مطلب یہ کہ نفع کی شرح بڑھ جاتی ہے نقصان صارفین کا ہوتا ہے ہمارے ملک میں اب یہ دستور بن گیا ہے کہ پہلے پہل تو چیز ٹھیک بناؤ جب مارکیٹ میں اسٹابلش ہو جائے تو بچتیں کرنے کے لیے کوالٹی خراب کرتے جاؤ صارفین جائیں جہنم میں یہ تو ہے موٹی موٹی بات مگر پبلش کرنے کی غرض سے ہمارے پاس نہ صرف یہ کہ ٹھوس ثبوت ہونے چاہیے بلکہ ٹھوس تفصیلات کا ہونا بھی ضروری ہے موٹی موٹی بات پر ایسی رپورٹیں شائع نہیں کی جا سکتی کچھ دیر کے بعد اعجاز طے کیا ہوا کاغذ جیب میں ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا وہ ہنس کر بولا مجھے پتہ نہیں کہ کس حد تک میں اس کام کو نبھا سکوں گا میری جان بدیو زماں بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ساتھ ساتھ سیڑھیاں اترتے ہوئے بولا ایک بار ہاتھ تو ڈال کر دیکھو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں غور سے سنو فرض کرو کہ تم کسی دوسرے شہر میں سفر کرتے ہوئے پہنچتے ہو جہاں تمہارا کوئی واقف کار نہیں کوئی جاننے والا نہیں تھوڑی دیر کو رکے ہو پھر آگے نکل جاؤ گے وہاں تم ایک گمنام کی حیثیت سے ایک بک سٹال پر جاتے ہو اور ایک پرچہ اٹھا کے دیکھتے ہو اور الٹ کر پڑھتے ہو اس نے انگوٹھا اور پہلی انگلی ایک دوسرے کے قریب لا کر ایک چوڑی سی لکیر کھینچی ملک محمد اعجاز اب تم اس شہر میں گمنام نہیں ہو واہ یہ وہ نشہ ہے جو کسی دوسرے کام میں نہیں ہے کیوں ٹھیک ہے یا غلط بدی الزما کو ایک ساتھ کھانسی اور شاہ شاہ کرتی ہوئی ہنسی کا مختصر سا دورہ پڑا ہاں ایک ضروری بات تو بھول ہی گیا کسی کو مت بتاؤ کہ تم پریس کے آدمی ہو لوگ یہ سن کر گونگے بن جاتے ہیں سوائے سیاست دانوں کے وہ پھر ہنستے ہنستے کھانسنے لگا کوئی اور تعلق واسطہ پیدا کرو یہاں لالچ بھی چلتا ہے منت بھی چلتی ہے تھوس بھی چلتی ہے میں ابھی تمہیں خرچہ ورچہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں مگر کارآمد انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے کسی کو تھوڑا بہت لینا دینا پڑے تو اس کا بندوبست ہو جائے گا اعجاز نے خاموشی سے اس کی باتیں سنی پھر وہ بدی الزما سے ہاتھ ملا کر رخصت ہوا تین چار روز تک اعجاز کاغذ کو جیب میں رکھے سوچتا رہا اسے احساس تھا کہ ایک بار وہ اس کام میں پڑ گیا تو الجھ جائے گا مگر ساتھ ہی بشیر اور اس کے ٹولے کے خلاف اس کے دل میں جو رنج تھا وہ اسے مجبور کر رہا تھا کہ ایک بار تو ان لوگوں کو دکھائے کہ اسے برطرف کر کے کسی کونے میں لگانا آسان کام نہیں سکینہ نے دو ایک بار زمین کے بارے میں بات چلانے کی کوشش کی تھی مگر وہ ہاں یا نہ میں جواب دینے کی بجائے ٹال مٹول سے کام لیتا رہا اس کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ سکینہ سے کہے کہ وہ اب شہر کے ایک اور کام میں مشغول ہونا چاہتا ہے وہ تقریباً ہر روز منظور سے ملنے کے لیے جاتا اور تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس آ جاتا منظور سے اس نے اس بات کا ذکر کیا تھا جس کے جواب میں منظور نے دشمنوں کو گلیز گالیاں دینے اور ان کا سر تن سے جدا کرنے کی پیشکش کرنے کے بعد اعجاز سے مکمل اتفاق کیا تھا ایک دفعہ تو ان کی کارستانیاں دنیا کو دکھاؤ ملک جی میرے ذمے جو کام لگاؤ کرنے کو تیار ہوں ضرورت ہوئی تو بتاؤں گا اعجاز نے کہا ابھی خاموش رہو کسی سے ذکر مت کرو بس سمجھ لو زبان بند ہو گئی خدا میری آواز گلے سے کھینچ لے جو ایک لفظ بھی میرے منہ سے نکلے اعجاز نے دل میں تہیا کر لیا تھا کہ ایک بار بس ایک ہی بار اس معاملے کو پار لگانے کے بعد ان سب کاموں سے کنارہ کش ہو جائے گا اور کل وقتی توجہ اپنی زمینوں کے کاروبار اور لڑکوں کی پرورش پر دے گا پل کھنگر جانے سے پہلے اعجاز نے نور پور جانے کا ارادہ کر لیا بدیو زمانے جو لسٹ پہلے روز اسے دکھائی تھی اس میں نور پور کے رہنے والے دو ناموں میں سے ایک کو اس نے پہچان لیا تھا یہ دتا کمہار ہے جوانی کے زمانے میں دتا کمہار علاقے بھر میں مشہور تھا اس کے ہاتھ پہ ایسا اثر تھا اور مٹی کی اسے ایسی پہچان تھی کہ کہا جاتا تھا اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہانڈی میں کھانے کا مزہ بدل جاتا تھا یہ ہانڈیاں لوگ ایک دوسرے کو توفتاً بھیجتے تھے دتے کمہار کا کوئی بچہ نہ تھا اس نے کسی رشتے دار کا ایک یتیم بچہ لے کر پالا تھا جو گیارہ برس کی عمر میں حیضے سے مر گیا تھا اب دتا کمہار بوڑھا ہو چکا تھا ملک جی آؤ جی جی آیا نو دتہ کمہار چارپائی پر لیٹا لیٹا کمزور سی آواز میں بولا وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا آج سرکار ہمارے گھر میں کیسے اتری ہے حال احوال دریافت کرنے کے بعد اعجاز نے پوچھا کہ دتے کی یہ صورت کیوں کر ہوئی اللہ نے روگ لگا دیا ہے سرکار میدا بند ہو گیا ہے جو منہ میں جاتا ہے دو دو دن تک چھاتی پر بیٹھا رہتا ہے یا اسی وقت پھر پھر کر کے نکل جاتا ہے اندر کی خبر خراب ہے بلک جی آٹا دانا پنڈے کو نہیں لگتا ماس گھلتا جاتا ہے دوا دارو بڑا کیا کوئی افاقہ نہیں ہوا کس کا علاج کرتے رہے ہو دیتے اعجاز نے پوچھا حکیم حازق کا جی بڑا سیانہ ہے اس کا باپ بھی سیانہ تھا حکیم حازق نے اسی سے علم سیکھا ہے نفس دیکھ کر بیماری بتا دیتا ہے تجھے تو تندرست نہیں کیا دیتے نے اعجاز ہنس کر بولا تجھے تو تندرست نہیں کیا دیتے اعجاز ہنس کر بولا مجھے تو اللہ نے روگ لگا دیا ہے دیتا کمہار ٹھنڈی سانس بھر کر بولا جسے اللہ مارے اسے کون رکھے کوئی کھانے پینے میں تو بد پرہیزی نہیں کی تو نے غریب آدمی سے کیا پوچھتے ہو ملک جی غریبی سب سے بڑی بد پرہیزی ہے باقی دال روٹی کھا کر عمر گزاری ہے کوئی روگ نہیں لگا سب چیز گھر میں ثابت آتی ہے دانے کمہاری چکی پر پیستی ہے مرچ مسالہ ثابت لا کر دوری ڈنڈے میں رگڑتی ہے نمک بھی ڈلی لے کر کوٹتے ہیں سستا پڑتا ہے تیرے پاس کوئی آدمی آیا تھا ایک خدا کا بندہ آیا تھا پوچھ کچھ کرتا رہا اس نے خیال دوڑایا کہ میں نے جو تھندا کھایا ہے اس میں خرابی تھی بی بی کمہاری نے بھی تو کھایا ہوگا اس کو بھی شکایت ہو گئی تھی پر وہ دس دن کے اندر اٹھ کھڑی ہوئی میرے اندر تو زہر بیٹھ گیا ہے وہ تھندا کدھر سے لیا تھا پہلے تو نائیوں سے لیتے تھے پھر ان کی بھینس مر گئی دوسری گبن ہو کر سوکھ گئی اس کے بعد تھوڑا بہت ضرورت کے مطابق دکان سے ہی خرید لیتے تھے اس بندے نے دکاندار سے بھی پوچھ گچھ کی تھی اعجاز نے پوچھا ہاں جی دوسری دفعہ پھر آیا تھا کہتا تھا دکاندار سے ڈبہ لے کر آیا ہے تھندہ غلط ہے تیرا کیا خیال ہے دیتے میری تو جان کو روگ لگ گیا ہے ملک جی اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا خیال کدھر سے آئے گا حکیم حاضر کیا کہتا ہے کہتا ہے میرے اندر زہریلا مادہ پیدا ہو گیا ہے مجھے بتاؤ کہ دال روٹی میں کیا زہر ہوگا دال نہیں تو پودنے اور مرچوں کی چٹنی اور روٹی دھنیے مرچوں کی چٹنی اور روٹی ٹماٹر مرچوں کی چٹنی اور روٹی پیاز مرچوں کی چٹنی اور روٹی مہینے دو مہینے میں سپیوں سے کچھ گوشت مل جاتا ہے تو پکا لیتے ہیں مگر پیٹ کو گوشت کی عادت نہیں پڑی ہضم نہیں ہوتا مزے کے پیچھے کھا لیتے ہیں اچھا دیتے اللہ اپنا کرم کرے گا پھر آؤں گا آپ کا کرم ہے ملک جی آپ چل کر میرے گھر آئے ہیں ہماری کیا حیثیت طور پور سے واپسی پر اعجاز ملکوں کے بھٹے کے قریب سے گزرا تو اسے ایک مانوس سی شکل دکھائی دی ایک جوان مزدور عورت ساتھ والے کھیت سے نکل کر بھٹے کی جانب چلی جا رہی تھی اعجاز نے موٹر سائیکل روک لی اور اسے دیکھنے لگا اس نے ذرا سی ذرا کو عورت کی شکل دیکھی تھی جب عورت نے بھٹے کی طرف رخ کرنے سے پہلے ایک لمحے کو سڑک کی جانب دیکھا تھا وہ ایک پرکشش عورت تھی اس کی خستہ حالی میلے کچیلے کپڑوں اور ننگے پاؤں سے ظاہر ہو رہی تھی اعجاز ذہن پر زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ اس نے پہلے اس عورت کو کہاں دیکھا تھا کیا اسی بھٹے پہ یا کسی اور پہ یا مزدوروں کے کسی مجمعے میں کسی جلسے جلوس میں اس عورت کی چال میں بھی اعجاز کو مانوسیت محسوس ہو رہی تھی عورت جا کر دوسری مزدور عورتوں کے ساتھ بیٹھ گئی اور سانچوں میں مٹی بھرنے لگی اعجاز بے خیالی میں اسے دیکھ رہا تھا اچانک اسے احساس ہوا کہ ساری مزدور عورتیں اور دو چار مرد دور سے اسے دیکھ رہے تھے وہ جھپ کر موٹر سائیکل پر سنبھلا اور وہاں سے چل پڑا کچھ دور تک اس کے دماغ میں خود بد لگی رہی پھر یہ سوچ کر کہ اس شکل و صورت کی کوئی اور عورت اس نے کہیں اور دیکھی ہوگی اس خیال کو ذہن سے خارج کر دیا دتا کمہار حکیم حاض کا علاج کر رہا تھا جس کی کوئی وزنی حیثیت نہ تھی پل کنگر کا doctor M B B S تھا صاحب فراش آدمی سے جس کا نام رحیم چوہان تھا جن معلومات کی ضرورت تھی حاصل کی جا چکی تھی اس کے بعد سب کچھ ڈاکٹر کے ہاتھ میں تھا اب ڈاکٹر تر رسائی حاصل کرنے کی حاجت تھی اور واسطہ جہانگیر کا تھا پل کھنگر شہجہ آباد سے دس بارہ کوس کے فاصلے پر واقع تھا اور ملک جہانگیر کے حلقے میں آتا تھا کسی زمانے میں وہاں پر ایک برساتی نالا ہوا کرتا تھا پھر خبر آئی کہ پیچھے پہاڑوں میں سڑک کی تعمیر کے لیے کٹائی شروع کر دی گئی ہے برساتی نالہ آہستہ آہستہ خشک ہو گیا کچھ عرصے کے بعد اس کی زمین پر زمینداروں نے قبضہ کر کے کاشت شروع کر دی مگر پل اپنی جگہ پہ کھڑا رہا پل کے پاس ایک قدیم بورڈ کا جلا ہوا درخت جس کے بارے میں روایت تھی کہ سو سال پہلے اس پہ آسمانی بجلی گری تھی اسی طرح ٹنڈ منڈ کھڑا تھا اور ہر رات کو بیسیوں گدوں کا بسیرا ہوتا تھا قصبہ بورڈ اور پل سے پہلے کا تھا یا بعد میں بنا تھا مگر ہمیشہ سے پل کھنگر کے نام سے مشہور تھا اعجاز جہانگیر کے پاس پہنچا آؤ جی آؤ ملک صاحب جہانگیر اپنائیت بھرے تکلف سے بولا بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں آپ نے تو کبھی قدم رنجا نہیں فرمایا کاروبار سے ہی فرصت نہیں ملی بھائی جہانگیر کاروبار سے تو سنا ہے تجھے فرصت ہو گئی ہے اعجاز سچ سچ بتا اپنوں سے کیا چھپانا چھپنے چھپانے کی کوئی بات نہیں کافی عرصہ ہو گیا تھا وہی کام کرتے ہوئے سوچا کہ اب کچھ اور کرنا چاہیے سنا ہے اب تم حکومت کا اخبار چلانے جا رہے ہو ہوں اعجاز نے نفی میں سر ہلایا ایک آزاد اخبار آزاد جمہوریت میں آزاد پریس کی ضرورت ہوتی ہے درست ہے جہانگیر بولا ضرورت بھی اور اہمیت بھی ہوتی ہے مگر بھائی جان جمہوریت ہو تو پھر بات ہے نا جمہوریت ہوتی نہیں بھائی جہانگیر لائی جاتی ہے آزاد پریس کو اور دوسرے اداروں کو سخت جد و جہد کرنی پڑتی ہے پھر کہیں بات بنتی ہے درست مگر کیا ہمارے سسٹم کا مزاج اسے برداشت کر لے گا برداشت نہیں کرے گا تو ختم ہو جائے سیدھی سی بات ہے یہ سیدھی نہیں بڑی ٹیڑھی بات ہے مگر یہ بھی دیکھ لیں گے سناؤ کوئی سرفراز کی خبر مہینے ڈیڑھ میں خط آ جاتا ہے بس خیر خیریت ہوتی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا میرے خیال میں لمبے خط لکھنے کی انہیں اجازت نہیں ہے اب تو میجر ہونے والا ہوگا اس کی منگیتر کے بھائی سے ملاقات ہوتی رہتی ہے سرفراز کے ساتھ کا ہی ہے مگر اپنے باپ کی سفارشوں وغیرہ سے فوج چھوڑ کر پولیس میں چلا گیا ہے مجھے علم ہے اے ایس پی ہو گیا ہے بہت اچھا ہوا کبھی ہمارے تمہارے کام بھی آئے گا وہ کہہ رہا تھا سرفراز کو ایک ڈیڑھ سال میں میجر کا رینک مل جائے گا مگر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں جہانگیر میں کہتا ہوں خیر خیریت سے واپس آ جائے تو سمجھو سب کچھ مل گیا یہ تو ہم سب کی دعا ہے اعجاز سرفراز ہمارا ہیرو ہے ہیرو اور سناؤ سب خیر خیریت ہے اللہ کا شکر ہے میں پل کھنگر جا رہا تھا سوچا کہ آپ سے ملتا چلوں بڑی دیر سے ملاقات نہیں ہوئی پھر پل کھنگر بھی ایک غرض سے جا رہا ہوں کیا ایسی غرض آ گئی جہانگیر بات سمجھ کر بولا میں اب کچھ کر سکتا ہوں وہاں ایک ڈاکٹر ہے احسان الحق ہاں ہے اس کے ساتھ کام ہے کیوں تندرست تو ہو میں تندرست ہوں اعجاز ہنس کر بولا بات یہ ہے کہ کچھ لوگ خراب گھی بنا کر سپلائی کر رہے ہیں جس سے کھا کر لوگ بیمار پڑ رہے ہیں پل کھنگر کے کئی لوگ بھی بیمار ہو چکے ہیں ڈاکٹر سے ان کی بیماری کی رپورٹ لینی ہے تمہارا اس قصے سے کیا واسطہ ہے اعجاز نے اصل بات چھپا کر رکھنے کا ارادہ کیا ہوا تھا ایک فیکٹری ہے جس کے گھی کی رپورٹیں خراب ہیں اوپر سے وہ مزدوروں پر زیادتی کر رہے ہیں تنخواہ کم دیتے ہیں بونس بالکل بھی نہیں دیتے سٹاف سے بے ایمانیاں کرواتے ہیں مگر تم تو یونین کا کام چھوڑ چکے ہو رسمی طور پر الگ ہوا ہوں مگر تعلق واسطہ تو رہتا ہے آخر ایک عمر ان لوگوں کے ساتھ گزاری ہے جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ لوگ میرے دروازے پر آ جاتے ہیں مجھ سے انکار نہیں کیا جاتا جہانگیر نے آگے جھک کر اعجاز کے بازو پہ ہاتھ رکھا اعجاز وہ جذباتی لہجے میں بولا اسی لیے میرے دل میں تمہاری قدر ہے تم اپنے دل میں دوسروں کا درد رکھتے ہو باتیں تو ہم بھی کرتے ہیں مگر تم نے ثابت کر کے دکھایا ہے اپنا نقصان کیا مگر سیدھی راہ سے نہیں بھٹکے ہم دونوں نے ساتھ ساتھ بڑا زمانہ دیکھا ہے ہے کہ نہیں اعجاز اس کی غیر متوقع جذباتیت سے کچھ متعجب ہوا درست درست وہ سر ہلا کر بولا کبھی تم نے ہماری مخالفت کی کبھی ہم نے تمہاری مخالفت کی سیاست کی کوئی بات نہیں گجر کمی جیت گیا تو یہ زمانے کی ہوا ہے آج ادھر کی چل رہی ہے کل ادھر کی چلے گی مگر اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں جب اصل ضرورت پڑی تو تم میرے ساتھ آ کھڑے ہوئے ہے کہ نہیں اب میری زندگی گزر گئی ہے تم سے کیا چھپانا اعجاز میری صحت ٹھیک نہیں رہتی یہ مت سمجھو کہ میں نے جی چھوڑ دیا ہے مگر اب تم جوان لوگوں کا زمانہ ہے تمہارا اور سرفراز اور عالمگیر کا ادھر تمہارے بھائی پہ بوجھ پڑا ہوا ہے ادھر میرے لڑکے پہ بوجھ آ پڑا ہے خدا کا شکر ہے کہ گزر گیا تم نے میری بڑی مدد کی سب اپنوں نے کی میں تیرا احسان مند ہوں کیسی باتیں کرتے ہو بھائی جہانگیر احسان تو آدمی غیروں پر کرتا ہے اپنوں کی طرف سے فرائض ہوتے ہیں جو ادا کیے جاتے ہیں سرفراز بھی گھر آئے گا جہانگیر نے اعجاز کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا سرخرو ہوگا ساری برادری کی نیک نامی ہوگی جس دن وہ گھر آیا ایسا جشن منائیں گے کہ دنیا دیکھے گی یہ تیرے ساتھ میرا وعدہ ہے انشاءاللہ اجاز اعجاز نے کہا انشاءاللہ یہ ڈاکٹر احسان جہانگیر نے کہا اپنا بچہ ہے جو کہو گے کرے گا پھر تو سمجھو کہ میرا کام ہو گیا اس کی تو فیس تک میں نے دی ہے جہانگیر گھٹنے پر ہاتھ مار کر فخر سے بولا اچھا بھائی ملک کریم بخش کا لڑکا ہے نا کریم بخش عزت دار آدمی تھا مگر حیثیت کا کمزور تھا میرے پاس آیا کہنے لگا لڑکے نے فرسٹ ڈویژن میں میٹرک پاس کیا ہے اسے ریلوے میں نوکر کروا دو میں نے دیکھا کہ لڑکا میں نے دیکھا کہ لڑکا پڑھائی میں ہوشیار ہے میں نے کہا اسے پڑھاؤ خرچہ میں برداشت کروں گا کریم بخش کہنے لگا ہم نے جیسا تیسا گزارا کیا ہے مگر کسی کا ایک پیسہ دینے کا روادار نہیں ہوں میں میں نے کہا کریم بخش تیرے اور میرے سوا کسی کو خبر ہو جائے تو میں تیرا گناہ گار جو چور کی سزا وہ میری سزا آدمی سمجھدار تھا مان گیا سات سال تک لڑکے کی پڑھائی کی فیس بھرتا رہا ہوں آخری دنوں میں کریم بخش نے مجھ سے کہا جو کچھ آپ نے کیا اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا تھوڑی سی زمین ہے اپنے نام رجسٹری کرا لو میں نے کہا کریم بخش تیری ملکیت کا ایک انچ میرے اوپر حرام ہے تیرا لڑکا ڈاکٹر بن گیا ہے تو اپنی ذات برادری کی نیک نامی ہے تیرے اوپر میں نے کون سا احسان کیا ہے یہ احسان تو تیرے لڑکے نے ہمارے اوپر کیا ہے کہ پیسہ ضائع نہیں کیا کچھ بن گیا ہے آج کریم بخش اس دنیا میں نہیں رہا اور اعجاز تم پہلے آدمی ہو جس کے ساتھ میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں تم بات کو دل میں رکھو گے میں نے اپنے لڑکے کو بھی یہ بات نہیں بتائی تاکہ کریم بخش کے لڑکے کا سر نیچا نہ ہو میرے گناہوں کا سارا زمانہ بات کرتا ہے نیکیوں کی کوئی نہیں کرتا یہ دنیا کا دستور ہے یہ میرا رکا لے جاؤ جہانگیر نے ایک کاغذ پہ چار حرف لکھ دیے اسے دے دینا جو کہو گے کرے گا لڑکا صرف پڑھائی لکھائی والا ہی نہیں ویسے بھی تیز ہے سیاسی ذہن والا ہے میں نے اس سے کہا کہ میں دوڑ بھاگ کر کے تجھے شہر میں گورنمنٹ ہسپتال کے اندر نوکری لے دیتا ہوں کہنے لگا نہیں چاچا جی میں اپنے گاؤں کے غریب لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں خدا نے چاہا تو یہاں بھی روزی دے دے گا میرے دل میں اس کی قدر ہے کچھ دیر تک جہانگیر نظریں اپنے سامنے ٹھہرائے خلا میں دیکھتا رہا پھر اداس سی ہنسی ہنس کر بولا تمہیں پتہ ہے میں پل کنگر کے پولنگ اسٹیشن سے جیت گیا تھا اسی وقت اعجاز نے گویا پہلی بار صحیح طور پہ اسے دیکھا کلف لگو کپڑوں کے اندر جہانگیر کا جسم گھل کر آدھا رہ گیا تھا اعجاز کے دل میں افسوس پیدا ہوا الوداع کے وقت وہ دیر تک جہانگیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اسے دباتا رہا پھر اس سے گلے مل کر رخصت ہوا ڈاکٹر احسان الحق کا مطب صاف ستھرا تھا بینچ پر تین چار مریض بیٹھے تھے اعجاز ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا جب اس کی باری آئی تو وہ اٹھ کر ایک طرف ہو گیا کمپاؤڈر سے اس نے کہا کہ اسے ڈاکٹر صاحب سے خاص کام ہے وہ ان سے بعد میں ملے گا جب سارے مریض دوا لے کر چلے گئے تو اعجاز نے اٹھ کر دفتر کا پردہ اٹھایا اجازت ہے اس نے اندر جھانک کر پوچھا ڈاکٹر احسان الحق ایک پیڈ پر لکھ رہا تھا اس کا کمپاؤڈر پاس کھڑا تھا آئیے آئیے ڈاکٹر نے اوپر دیکھے بغیر کہا اعجاز اندر داخل ہو کر ڈاکٹر کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا جب ڈاکٹر لکھنے سے فارغ ہوا تو سر اٹھا کر بولا جی میرا نام اعجاز ہے مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے یہ ملک جہانگیر کا رکا ہے ڈاکٹر احسان الحق چند لمحوں تک فکر مند نظریں رکے پر جمائے سوچتا رہا میں کچھ عرصے سے ادھر جا نہیں سکا ملک صاحب میرے مہربان ہیں میری طرف سے معافی طلب کرے میں جلد ہی حاضر ہوں گا آپ فرمائیے اعجاز نے مدعا بیان کرتے ہوئے اصل کہانی پیش کی اور فی الحال اسے سیگا راز میں رکھنے کی درخواست کی اس نے محسوس کیا کہ اس کی بات کے دوران ڈاکٹر احسان الحق اسے غیر معمولی توجہ سے دیکھتا رہا جب اعجاز نے بات ختم کی تو ڈاکٹر بولا آپ شجا آباد کے ملک اعجاز ہیں جی ہاں آپ لیبر یونین موومنٹ میں رہے ہیں ہاں میں نے عرض کی نا کہ میں آپ کو جانتا ہوں ڈاکٹر احسان الحق اس کی بات کاٹ کر بولا چند سال ہوئے میں نے آپ کو ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے سنا تھا اس وقت میں پڑھتا تھا میں میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ یونین کا جوائنٹ سیکٹری تھا ماشاء اللہ اعجاز نے کہا وہ ہمارے انقلابی دن تھے ڈاکٹر احسان الحق مسکرا کر بولا اب بھی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اعجاز نے کہا اب تو اور کسی کام کی فرصت نہیں ملتی اس پیشے میں یہی ایک نقص ہے پرائیویٹ ڈاکٹری کرنے والا لوگوں کا چوبیس گھنٹے کا ملازم ہوتا ہے پھر بھی حت الوسع کوشش کرتا ہوں کہ جو لوگ فیس دینے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے ساتھ رعایت کروں جس معاملے کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ غریب مزارہ ہے میں تین ماہ سے اس کا علاج کر رہا ہوں دوا بھی اپنے پاس سے دیتا ہوں آپ کی خدا ترسی ہی آپ کا انقلابی کام ہے اعجاز نے کہا رحیم چوہان کے کیس میں آپ کی تشخیص کیا ہے یہ غریب لوگ ہیں گندی مندی شہر نہیں کھاتے میدے خراب ہوتے ہیں ضرورت سے زیادہ کھانے والوں کے یا بہت سی چیزیں ایک ساتھ کھا لینے سے یا بازار کا گند بلا کھانے سے یہ لوگ روکھی سوکھی کھاتے ہیں سبزیاں انہیں تازہ مل جاتی ہیں گوشت بس کبھی کبھار ہی کھاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ برے صغیر کے کسان کی خوراک دنیا کی بہترین خوراک ہے دالیں سبزیاں گیہوں کا موٹا آٹا یا چاول اور چاٹی کی لسی اس خوراک سے نہ انہیں دل کی بیماری ہوتی ہے نہ کینسر کا مرض ہوتا ہے اور نہ دماغ خراب ہوتا ہے یہ تینوں امراض مغربی ملکوں کی امیر دنیا میں وبا کی صورت پھیلی ہوئی ہیں رحیم چوہان کے میدے کی خرابی کا باعث آپ کے خیال میں کیا ہے اعجاز نے پوچھا ہاں پہلے اس کا میدا بند ہوا ہاضمے کا عمل رک گیا آپ جانتے ہیں کہ میدا خراب ہو تو سمجھیے کہ سارا سسٹم اپسیٹ ہو گیا ہے پھر ادھر ادھر سے سو بیماریاں آ کر پکڑ لیتی ہیں میں نے بڑا سر مارا عام دواؤں سے میدے کا عمل درست نہیں ہوا پھر میں نے الف سے لے کر یہ تک سب کھانے پینے والی چیزوں کو ذہن میں رکھ کر ایک ایک چیز بند کرا کے دیکھا روٹی نہ کھاؤ چاول کھاؤ ایک دال نہ کھاؤ دوسری کھاؤ ایک سبزی نہ کھاؤ دوسری کھاؤ مرچ مسالے نہ کھاؤ یہ الرجی کی تشخیص کا سادہ طریقہ ہے اس طریقے سے بھی افاقہ نہ ہوا الٹیاں قبض دست بد ہضمی اسی طرح چلتی رہی آخر میں نے گھی پر انگلی رکھی یہی ایک چیز تھی جو اسی فیصد کھانوں میں کم و بیش استعمال ہوتی تھی اور کہیں سے بن کر ڈبے میں آتی تھی میں ڈبے سمیت گھی کا سیمپل لے آیا میرا ارادہ تھا کسی لیبارٹری سے اس کا انالیسس کراؤں مجھے فرصت نہیں ملی اسی دوران میں ایک نوجوان آیا وہ کسی سروے کرنے والی ٹیم کا ممبر تھا جو سب جگہ سے سیمپل اکٹھے کر کے انالسس کروا رہے تھے میں نے ڈبے سمیت سیمپل اسے دے دیا اس کی طرف سے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی رحیم چوہان کو آپ نے گھی بند کرایا ڈبے کا بند کرا دیا تھا یہ ازمیر برانڈ کی تھا جی ہاں میں نے بند کرا دیا کہا کہ تھوڑا کھاؤ مگر دیسی کھاؤ توریے کا تیل جلا کر کھاؤ افسوس کہ اس دوران ہی اس کے سسٹم کا کافی نقصان ہو چکا تھا اب مجھے السر کا شک ہے کینسر بھی ہو سکتا ہے ان چیزوں کے لیے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے پرائیویٹ ٹیسٹ وہ افورڈ نہیں کر سکتا گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں دھکے کھانے کی اس میں ہمت نہیں رہی بوڑھا آدمی ہے ایسے کیسوں میں مجھے اپنی ناکامی کا رنج ہوتا ہے محسوس کرتا ہوں کہ اتنے سال کی پڑھائی اور محنت ضائع کر دی ہے انالیسز میں گھی خراب نکلا تو کیا آپ اپنی طرف سے اس شخص کی بیماری کی رپورٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے سو فیصدی ڈاکٹر نے جواب دیا بلکہ اس سے میرا شبہ کنفرم ہو جائے گا بہت بہت شکریہ اعجاز نے اٹھتے ہوئے کہا آپ کا مزید وقت ضائع نہیں کروں گا انشاءاللہ جلد ہی رابطہ کروں گا پندرہ روز کے بعد اعجاز اپنے سامنے میز پہ چند کاغذات پھیلائے فقریہ انداز سے بیٹھا تھا میز کے دوسری جانی بدی زماں کوہنیاں میز پہ رکھے آگے جھک کر بیٹھا سگریٹ کے کش پہ کش لگا رہا تھا ٹھہرو ٹھہرو بدی الزما بے تابی سے بولا مجھے سارا نقشہ ذہن میں بٹھانے دو یہ اس نے ایک کاغذ پہ ہاتھ رکھا یہ ایک لیبارٹری کی رپورٹ ہے اور یہ دوسری لیبارٹری کی ہے ٹھیک اور یہ ڈاکٹر احسان الحق کی ہے اور یہ جواب اعجاز جواب دینے کی بجائے خاموش بیٹھا مانی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہا بتاؤ بتاؤ نا بھئی سسپینس میں مت رکھو میری جان نکل جائے گی جناب یہ ازمیر کی انڈسٹریز کے اپنے کیمسٹ کی رپورٹ ہے ان کے اپنے ملازم کی سچ جی ہاں اس کے دستخط ہیں اور نہ ہم اس کا نام لے سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ میرا وعدہ ہے مگر اس نے حرف حرف سب کچھ بتا دیا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں تم نے اس سے یہ بات کیسے اگلوائی واقفیت نکل آئی پہلے وہ میرے علاقے کی ایک صابن فیکٹری میں کام کرتا تھا جہاں ایک دفعہ سٹرائک ہوئی تھی اس وقت سے وہ مجھے جانتا ہے اور اس نے تم پہ اعتبار کر لیا کیوں نہیں وہ جانتا ہے میں اپنے الفاظ سے نہیں پھروں گا زندہ باد بدیو زما دونوں بازو اوپر اٹھا کر چلایا میں جانتا تھا صرف تم ہی یہ کام کر سکتے تھے اب ہمارے ہاتھ میں سکہ بند مٹیریل آ گیا ہے ایک دفعہ تو ان کے پرخچے اڑا دوں گا بدیو زما کا اسسٹنٹ شمس جو خاموش بیٹھا سن رہا تھا جھجکتے ہوئے بولا بدی صاحب یار میں نے کتنی بار تجھے بتایا ہے میرا نام بدی نہیں بدی ہے اخباری حلقوں میں میں پہلے ہی بدی العالم کے نام سے مشہور ہوں اس نے ہنس کر اعجاز کو دیکھا اب میرے اپنے گھر میں ہی مجھے اس نام سے پکارنے لگے ہو ہاں تو بول بچے کیا کہتا ہے بدی صاحب شمس نے حلق سے زور لگا کر آواز نکالی وہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے گھی کی رپورٹ نہیں کسی اور گھی کی ہے کیسے کہہ سکتے ہیں بدیو زماں چیخا اس نے چھپٹ کر لیپورٹری کی رپورٹ اٹھائی اور جا کر اسے شمس کے منہ کے آگے لہراتے ہوئے کہا مریض کے گھر سے ڈبہ اور سیمپل آیا ہے اگر ڈبہ کھلا ہوا تھا تو کیا بن ڈبے سے چو انتر کر کے گھی نکل آتا ہے کیا گارنٹی ہے کہ کھلے ڈبے میں کس برانڈ کا گھی ڈالا گیا ہے لیبارٹری تو ذمہ داری نہیں لے گی ہیں بدی الظماں زیچ ہو کر بولا ہے بدی صاحب شمس بات تو درست کر رہا ہے اعجاز نے کہا ہے درست ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے کوئی حل تلاش کرنا پڑے گا آپ بیٹھ جائیں کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا تو بتا سوچو بدی الظماں سگریٹ کے ساتھ سگریٹ سلگا کر کرسی پہ بیٹھ گیا بتا بچے بتا وہ شم سے مخاطب ہو کر بولا مسئلہ کھڑا کرنا کوئی کام نہیں حل پیش کرنا اصل کام ہے شمس کے چہرے پر ہراسانی کے آثار نظر آ رہے تھے مگر اس نے اپنی جرت برقرار رکھی ایک حل یہ ہے کہ دکان سے ازمیر کا بن ڈبہ لیبارٹری لے جایا جائے وہی اس کو کھولے اور انالیسز کریں ہیں ایک اور رپورٹ وہ اعجاز کی جانب متوجہ ہو کر بولا کتنا مزید خرچہ آئے گا اس کی آپ فکر نہ کریں اعجاز نے کہا سمجھ لیں کہ مفت میں ہو جائے گا مفت میں واہ لیبارٹریاں مفت میں چلتی ہیں آج کل ہر کوئی دوسرے کی روزی پہ جھپٹا مارنے کو تیار بیٹھا ہے لک اجاز کیسی بات کرتے ہو بدی صاحب واقفیے سے بھی کام چل جاتا ہے تعلق سے بھی چلتا ہے آخر ہم نے اتنی عمر ان لوگوں کے درمیان بیکار ہی تو نہیں گزاری زندہ باد بدیوں زمانے نعرہ لگایا ملک اعجاز تم میرے ساتھ چلے تو پھر کرشمے دیکھنا اعجاز اٹھ کھڑا ہوا اب میں رپورٹ شروع کرتا ہوں بدیو زمان نے کہا میرے خیال میں دو چار دن رک جائیں لیبارٹریوں سے اگلی رپورٹیں آ لینے دیں ہاں ٹھیک کہتے ہو بدیو زماں اعجاز کے ساتھ سیڑھیاں اترتے ہوئے بولا یہ لو اس نے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر آگے بڑھاتے ہوئے کہا یہ رکھ لو ان کی کوئی ضرورت نہیں بدی صاحب ہوں میں نہیں مانتا اتنی زیادتی مت کرو وہ اعجاز کی جیب میں نوٹ اڑستے ہوئے کھولا گھی کے ڈبوں کے لیے رکھ لو لڑکا وہ آنکھ مار کر بولا ذہین ہے ہے نا ہاں مگر اس عمر میں انہیں زیادہ چھوٹ نہیں دینی چاہیے ورنہ ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے میں نے اور تم نے تو ابھی بہت آگے جانا ہے میں ان کا بدی العالم بن کر دکھاؤں گا تم دیکھتے رہو ہنسی اور کھانسی کا مخصوص امتزاج بدی الزما کی چھاتی سے ابھرا جس کے دوران ہی اس نے سگریٹ کا آخری کش لے کر اسے سڑک کے کنارے پھینک دیا اچھا پھر اللہ حافظ اسے ہاتھ پلاتے ہوئے اعجاز نے پہلی بار بدی الزما کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تھا اسے وہاں خوف کے گہرے سائے دکھائی دیے اسے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ شخص باہر کی دنیا سے لے کر اپنے دفتر کے شمس تک سب سے سہما ہوا پھر رہا ہے صرف اپنی کامیابی کا تصور اسے آگے ہی آگے چلائے جاتا ہے اس خوف زدہ دلیر آدمی کے لیے اعجاز کے دل میں ایک نیا انس پیدا ہوا اللہ حافظ اعجاز نے کہا دیر نہ کرنا جلدی آؤں گا فکر نہ کریں آٹھ روز گزرنے کے بعد اعجاز تازہ رپورٹیں لیے بدی الظما کے دفتر پہنچا بتاؤ بتاؤ مجھے سسپنس میں نہ رکھو میرا دل دھڑکنے لگتا ہے بدی الزما بولا ناقص ہے اعجاز نے کہا بدی الزماں چیخ نما نعرہ بلند کر کے کھانسی کے دورے میں لوٹ پوٹ ہو گیا دورے سے نپٹ کر اس نے رومال سے آنسو خوش کیے چشمہ صاف کر کے لگایا اور دوسرا سگریٹ سلگا لیا پھر وہ اطمینان سے کوہنیاں میز پر رکھ کر مسکرانے لگا گویا ایک انسانی اور ایک ذاتی بحران سے ایک ساتھ فارغ ہو گیا ہو دو چار کش لگا کر اس نے میز کے دراز سے دو فل سکیپ کاغذ کھینچ کر نکالے یہ دیکھو اس دوران میں میں نے یہ کام کیا ہے پھر وہ ہاتھ اٹھا کر تسلی کے لہجے میں بولا نہ نہ رپورٹ نہیں لکھی کام تم نے کیا ہے رپورٹ تم لکھو گے یہ صرف گائیڈ لائنز ہیں چند پوائنٹ ہیں انہیں ذہن میں رکھ کر رپورٹ تیار کرو دوسرا مقصد لیگل سائٹ کو محفوظ کرنا تھا میں نے مشورہ کر لیا ہے میرے لیگل ایڈوائزر نے ایک دو پوائنٹ کاٹ دیے تھے باقی سب ٹھیک ہیں خیر بہرحال سب کچھ یہی ہے آگے تم جو کچھ لکھنا چاہو لکھو تمہارا مال ہے سنبھالو اور جت جاؤ صرف ایک بات رہ گئی ہے وہ مشورے والی ہے کیا ہے اعجاز نے پوچھا یا تو ہم از خود اسے چھاپ دیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے دوسری صورت ہے کہ ان سے ملاقات کر لی جائے سارے ڈاکیومنٹ ان کے سامنے رکھے جائیں اصل نہیں فوٹو کاپیاں اور پھر سنیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس طرح تو انہیں اپنے ڈیفینس کا وقت مل جائے گا شمس بولا شمس شمس بچے پوری سٹوری کا تجھے پتہ نہیں اور بیچ میں بول پڑے ہو سنو بدیو زماں سمجھانے کے انداز میں بولا ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ پریس سے آئے ہیں ہم تو پبلک اینالسٹ کے عہدے داران بن کر جائیں گے مقصد یہ ہے کہ ان کی بات سنیں اور جو کچھ وہ کہیں وہ بھی رپورٹ میں شامل کر دیں اس طرح رائٹ اپ مزید مکمل ہو جائے گا ون سائڈڈ نہیں رہے گا خیال تو اچھا ہے اعجاز نے کہا تو پھر ٹھیک ہے جانے کے لیے تیار رہو میں اعجاز نے پوچھا بھائی یہ تمہارا بیبی ہے فرسٹ پرسن رپورٹ ہے دوسری سائڈ کو بھی تم ہی کور کرو گے جیسے آپ کہیں درست چار ستمبر تمہاری ڈیڈ لائن ہے اس کے بعد میرا کام شروع ہوگا دو ایک دن ایڈٹ کرنے میں لگیں گے پھر پریس میں جائے گا گیارہ ستمبر کے ایشو میں نکل جائے گا درست درست اعجاز ہنس کر بولا جاؤ اور میدان مارو بدی زماں چیخ کر بولا بے بانگ دہل مارو ہنستے ہنستے اسے پھر بھری ہوئی چھاتی کی کھانسی کا دورہ پڑا اسے روکتے روکتے بے اختیار اس کا ہاتھ سگریٹ کی دنیا کی طرف بڑھ گیا اور کپ کپاتی ہوئی انگلیاں اسے کھولنے لگیں اسے روکتے روکتے بے اختیار اس کا ہاتھ سگریٹ کی ڈبیا کی طرف بڑھا اور کپ کپاتی ہوئی انگلیاں اسے کھولنے لگیں اس میر گھی انڈسٹری کی مل شادرے کے انڈسٹری ایریا میں کئی ایکڑ کے ربقے میں پھیلی ہوئی تھی اس میر گھی انڈسٹریز کی مل شادرے کے انڈسٹریل ایریا میں کئی ایکڑ کے رقبے میں پھیلی ہوئی تھی اعجاز اپنی سابقہ پوزیشن میں کسی سے ملنے کے لیے اس سے پہلے ایک آدھ بار اس مل میں جا چکا تھا مل کے کیمس سے بھی اس نے باہر باہر سے رابطہ کیا تھا اور اس کے گھر پہ جا کر ملاقات کی تھی اعجاز نے گیٹ پہ اپنا تعارف پبلک انالسٹ کے سٹاف کے ایک آدمی کی حیثیت سے کرایا اور گیٹ کیپر نے سیکیورٹی کے ایک آدمی کے ہمراہ اسے ایڈمن آفیسر کے پاس بھیج دیا جو ایک ریٹائرڈ میجر تھے میجر قدیر نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور چپڑاسی کو چائے لانے کا حکم دیا آپ نئے آئے ہیں میجر قدیر نے پوچھا جی ہاں مجھے ابھی دو ہفتے ہی ہوئے ہیں پہلے ہمارا رابطہ مسٹر جعفری سے ہوا کرتا تھا جی ہاں جعفری صاحب کیمسٹ ہیں اور آپ میں نے کیمسٹری تھوڑی بہت پڑھی تو ہے مگر میں کیمسٹ نہیں ہوں میں انویسٹیگیشن آفیسر ہوں ٹھیک میجر قدیر نے اطمینان سے سر ہلا کر کہا فرمائیے کیسے آنا ہوا میں دراصل حاجی کریم بخش صاحب سے ملنا چاہتا ہوں حاجی صاحب تو چیئرمین ہیں بہت مصروف آدمی ہیں آپ کے آفس سے میں ہی ڈیل کرتا ہوں معاملہ ذرا اہم ہے اعجاز نے کہا اگر آپ چیئرمین صاحب سے ملاقات کروا دیں تو مہربانی ہوگی مشکل ہے اے قدیر آہستہ سے بولا جعفری صاحب کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو ہمارے چیف کیمسٹ سے مل لیتے تھے مجھے معلوم نہیں آپ کیا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں مگر چیف کیمسٹ صاحب کی ضرورت ہے تو انہیں بھی بلایا جا سکتا ہے آپ کی مرضی ہے انہیں بھی شامل کر لیں مگر معاملے کی اہمیت کے پیش نظر چیئرمین صاحب سے بات کرنا ضروری ہے کوئی ہنٹ تو دیں آخر کس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں پبلک ہیلتھ سیفٹی کا معاملہ ہے ہم تو اس قسم کے معاملے روز ہینڈل کرتے ہیں یہ معاملہ ذرا زیادہ سنجیدہ نوعیت کا ہے چپڑاسی چائے لے آیا میجر قدیر نے اس کی آمد کو غنیمت جانا اور چائے بنانے میں مصروف ہو گیا اعجاز کو چائے کی پیالی پیش کرتے ہوئے وہ بولا مل میں چیف کیمسٹ کے علاوہ پروڈکشن انجینئر صاحب ہیں پھر ورکس مینیجر صاحب ہیں آپ ان میں سے جس سے چاہیں مل لیں میں ملوا دیتا ہوں سب ذمہ دار افسر ہیں میں نے عرض کیا نا میجر صاحب کہ چاہے ساری ٹیم کو اکٹھا کر لیں مگر چیئرمین صاحب کے علاوہ کسی سے بات کرنا میرے لیے بے سود ہے معاف کیجیے گا آپ نے کیا نام بتایا محمد اعجاز صاحب پکی بات ہے کہ معاملہ ہماری لیول پر ڈیل نہیں ہو سکتا جی پکی بات ہے میجر قدیر کچھ دیر تک سوچتا رہا اس کے چہرے سے ہلکی سی پریشانی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے پھر میں زیادہ سے زیادہ مینیجنگ ڈائریکٹر تک جا سکتا ہوں وہ چیئرمین صاحب کے بڑے صاحب زادے ہیں مل کر سارا بندوبست ان کے ہاتھ میں ہے یہ کہہ کر میجر قدیر نے ٹیلی فون گھمایا ایم ڈی صاحب دفتر میں ہیں اس نے فون میں پوچھا فارغ ہیں کیمیکل ایگزامنس کے دفتر سے ایک صاحب تشریف لائے ہیں ملنا چاہتے ہیں جی جی اچھا میجر قدیر نے فون رکھ دیا میں ابھی دو منٹ میں حاضر ہوتا ہوں اس نے اعجاز سے کہا وہ اٹھ کر باہر نکل گیا اگر ان لوگوں نے کیمیکل ایگزامینر کے دفتر میں فون کر کے پوچھ لیا تو پھر اعجاز کا دل دھک دھک کر رہا تھا اس آدمی نے کیمیکل ایگزامینر کہا ہے اس نے سوچا کیا میں نے پبلک انالسٹ کا لفظ استعمال کر کے غلطی تو نہیں کی اس سے انہیں شک پڑ سکتا ہے سارا کھیل ایک لمحے میں بگڑ سکتا ہے اگر ان کو حقیقت معلوم ہو گئی تو پھر میں کیا کروں گا اعجاز دفتر میں اکیلا بیٹھا تھا اور میجر قدیر کی غیر حاضری کے چند منٹ اتنے طویل ہو گئے تھے کہ اعجاز سے چائے نگلی نہ جا رہی تھی آخر اس نے اپنے آپ کو تسلی دی یہی ہے نا مجھے اپنی اصل حیثیت واضح کرنی پڑے گی کیا کر لیں گے اعجاز کی قسمت اس کے آڑے آئی میجر قدیر آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا پتہ نہیں جعفری صاحب سے آپ کا رابطہ ہوا یا نہیں ان کے ساتھ ہماری ارینجمنٹ تھی ہمیشہ وہی آیا کرتے تھے سیمپل وغیرہ لے جایا کرتے تھے بلکہ ہم خود ہی انہیں بھیج دیا کرتے تھے بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی اس نے رک کر مانی خیز نظروں سے اعجاز کو دیکھا جب اعجاز اسی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تو میجر قدیر دوبارہ بولا ہماری مل ماڈرن فیکٹری ہے ہر سٹیج پر کنٹرول موجود ہے سٹاف ہو یا مشینری کسی چیز کی کمی نہیں فوراً کنسلٹیشن کی ہدایات کے مطابق ہم اپنا پروڈکٹ تیار کرتے ہیں دیکھیے میجر صاحب اعجاز نے کہا میں چیئرمین صاحب سے ملنے آیا ہوں اگر ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی تو بتا دیں میں چلا جاؤں گا اور اپنے افسران کو مطلع کر دوں گا اچھا تو پھر چلیے مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب سے مل لیجئے وہی آپ کو جواب دیں گے مینیجنگ ڈائریکٹر حاجی وسیم بخش کے سیکٹری سے مل کر اعجاز اور میجر قدیر اس کے بڑے سے ایئر کنڈیشن دفتر میں داخل ہوئے لکڑی کی بھاری میز کے پیچھے پچاس کے لگ بھگ کی عمر کا آدمی بیٹھا تھا اس نے قمیض اور پتلون پہنی ہوئی تھی اس نے بیٹھے بیٹھے اعجاز سے ہاتھ ملایا اس کے سامنے ایک اور آدمی کرسی پہ بیٹھا تھا میجر قدیر نے تعارف کرایا یہ طارق صاحب ہیں ہمارے ورکس مینیجر طارق اٹھ کر اعجاز سے ملا میجر صاحب نے بتایا ہے کہ آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں حاجی وسیم بخش نے کہا جی ہاں میں نے عرض کی تھی کہ میرا مقصد چیئرمین صاحب سے ملاقات کرنے کا ہے اگر آپ صاحبان بھی ساتھ ہوں تو اور بھی اچھا ہو مگر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ ان کی موجودگی میں ہو تو بہتر ہے چیئرمین صاحب ڈے ٹو ڈے بزنس کو ڈیل نہیں کرتے میں کرتا ہوں حاجی وسیم بخش نے کہا آپ نے جو کچھ کہنا ہے بلا تعمل مجھ سے کہہ سکتے ہیں میں ہر قسم کا ڈیسیجن لینے کی پوزیشن میں ہوں میرا ارادہ تھا اعجاز نے کہا کہ چیئرمین صاحب کے خیالات معلوم کروں یہ ٹاپ لیول کا معاملہ ہے آپ ہی کے فائدے کی بات ہے معاملہ کس نوعیت کا ہے پروڈکٹ کوالٹی معاملہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تک پہنچ چکا ہے چیئرمین صاحب ہر روز مل میں بھی نہیں آتے حاجی وسیم بخش بولا آپ کھل کر بات کریں ہمارا کوالٹی کنٹرول فرسٹ ریٹ ہے آپ کے جعفری صاحب کئی سال سے ہماری کوالٹی سے مطمئن ہیں پھر آپ مہربانی کریں چیئرمین صاحب سے جس روز کی اپوائنٹمنٹ ملتی ہے لے دیں میں اس روز آ جاؤں گا کوشش کریں کہ ان کی پہلی فرصت میں وقت مل جائے اعجاز کو علم تھا کہ وہ پاگل پن کی بات کر کے خطرناک رسک لے رہا تھا ایک ہی دن کے وقفے میں اس کا راز فاش ہو سکتا تھا اور پھر اسے وہاں قدم دھرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا مگر ساتھ ہی اسے یہ بھی پتہ تھا کہ راز تو ایک دن کے اندر ویسے بھی فاش ہونے سے نہ بچ سکتا تھا چنانچہ اب اس نے یہ کھیل شروع کر ہی دیا تھا تو اسے آخر تک پہنچانا لازمی تھا اس کا دل پھر سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا ایک بار پھر اعجاز کا ڈھونگ چل گیا حاجی وسیم بخش نے فون اٹھایا اور بہت نیچی آواز میں کوئی بات کی پھر فون رکھ کر اعجاز سے مخاطب ہوا اتفاق سے حاجی صاحب ابھی تشریف لائے ہیں چلیے وہ اٹھتے ہوئے بولا آئیے طارق صاحب میجر صاحب آپ بھی آ جائیں چاروں آدمی باہر برآمدے میں نکل کر ایک دوسرے کے پیچھے چیئرمین حاجی کریم بخش کے کمرے میں داخل ہوئے یہ دفتر مینیجنگ ڈائریکٹر کے دفتر جتنا ہی بڑا تھا مگر شاندار قیمتی فرنیچر سے سجا ہوا تھا چمڑے سے منڈی ہوئی بھاری میز کرسیاں تھیں فرش پر بڑھیا قالین اور ایک دیوار کے ساتھ سیاہ چمڑے کا صوفہ سیٹ اور کافی ٹیبل بچھے تھے میز پر تین چار ٹیلی فون رکھے تھے حاجی کریم بخش کی شکل اپنے بیٹے حاجی وسیم بخش سے ملتی تھی ان کے چہرے پہ کتری ہوئی سفید داڑھی تھی اور سر پر موٹی مشین پھرے ہوئے سفید بال تھے جن کے اندر کھوپڑی کی گلابی جلد دکھائی دے رہی تھی وہ ستر کے بیٹے کے صحت مند آدمی تھے انہوں نے سفید ململ کا کرتا اور لٹھے کی شلوار پہن رکھی تھی اور ایک ہاتھ میں تسبیح تھی جسے وہ باتیں کرنے کے دوران انگلیوں میں مستقل پھیرتے جا رہے تھے انہوں نے کسی سے ہاتھ ملائے بغیر تسبیح والے ہاتھ کے اشارے سے سب کو بیٹھنے کے لیے کہا اور ان تین آدمیوں کی جانب متوجہ رہے جو ان کے ایئر کنڈیشن کے ٹینوں کی چھیڑ چھیڑچھاڑ میں مصروف تھے بھائی یہ آپ نے کیسے آدمی رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کچھ دیر کے بعد پلٹ کر میجر قدیر اور ورکس مینیجر طارق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تین دن سے لگے ہوئے ہیں اور ایک اے سی ان سے ٹھیک نہیں ہوتا میجر قدیر اچھل کر کرسی سے اٹھا اور ایئر کنڈیشنر کے گرد چمگٹا کیے ہوئے تین آدمیوں کے پاس جا کھڑا ہوا اگر اس میں خرابی ہے تو بدل دیں حاجی کریم بخش نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا بدل دو میجر قدیر نے الیکٹریشنوں کو حکم دیا اتار کر لے جاؤ اور ابھی دوسرا لا کر فٹ کر دو پھر حاجی کریم بخش نے کرسی پہ اپنا رخ سیدھا کیا اور سوالیہ نظروں سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا یہ اعجاز صاحب کیمیکل اگزامنز کے دفتر سے آئے ہیں حاجم وسیم بخش نے بتایا ان کا اصرار تھا کہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں حاجی کریم بخش نے انہیں سوالیہ نظروں سے اعجاز کی طرف دیکھا معاف کیجیے گا آپ کو زحمت دی اعجاز نے کہا حاجی کریم بخش جواب دیے بغیر اعجاز کو دیکھتے رہے دراصل بات کی نوعیت ایسی ہے کہ میں ڈائریکٹ آپ سے بات کرنا چاہتا تھا وہ جو پہلے آیا کرتے تھے حاجی کریم بخش نے اعجاز کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا حاجی وسیم بخش سے پوچھا کیا نام تھا جعفری صاحب کیا وہ تبدیل ہو گئے جی نہیں اعجاز نے جواب دیا وہ لیبارٹری کے سٹاف میں سے ہیں میں انویسٹیگیشن آفیسر ہوں میں دو ہفتے پہلے ہی یہاں آیا ہوں اس سے پہلے آپ کہاں تھے ملتان میں تھا ملتان میں ہماری دوسری مل ہے اسی نام سے ہے آپ حاجی رحیم بخش کو جانتے ہوں گے وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں جی دراصل میری زیادہ تر سروس صادقہ آباد میں گزری ہے ملتان میں میں صرف ایک ماہ رہا پھر یہاں تعینات کر دیا گیا مگر مجھے علم ہے کہ ملتان میں آپ کی مل ہے گو وہاں جانے کا اتفاق نہیں ہوا تو آپ کس معاملے پر بات کرنا چاہتے ہیں حاجی کریم بخش نے تیز تیز تسبیح کے دانے گراتے ہوئے کہا اعجاز نے گلا صاف کیا بات یہ ہے جناب کہ ایک وسیع علاقے میں بہت سارے لوگ میتے کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں اور متعدد کیسوں میں یہ بیماریاں خطرناک صورت اختیار کر گئی ہیں خدا کا شکر ہے ابھی کوئی موت واقعہ نہیں ہوئی ڈاکٹروں کی مختلف رپورٹیں ڈسٹرک ہسپتالوں میں پہنچی ہیں انہوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا ہے ڈاکٹروں کی تشخیص کے مطابق ان سب بیمار ہونے والوں میں ایک قدر مشترک ثابت ہوئی ہے اور وہ آپ کے گھی کا استعمال ہے ہم نے از خود دکان سے آپ کا گھی خرید کر انالیسس کیا ہے اور ساتھ ہی انڈیپینڈنٹ لیبارٹریوں سے بھی کروایا ہے سب رپورٹیں ایک دوسری کے مطابق آئی ہیں ان سے ظاہر ہوا ہے کہ آپ کا گھی ناقص ہے ہمارا کوالٹی کنٹرول تو بڑی سختی سے چیک ہوتا رہتا ہے ورکس مینیجر طارق بولا ہماری رپورٹیں مختلف صورتحال ظاہر کرتی ہیں اعجاز نے کہا اس نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر پڑھنا شروع کر دیا مثلا ایف ایف اے یعنی فری فیٹی انڈسٹریز جن کی زیادہ سے زیادہ مقدار ہم نے زیرو پوائنٹ دو فیصد مقرر کر رکھی ہے اور آپ کے گھی میں زیرو پوائنٹ چھ اور سات فیصد کی شرح تک پائی گئی ہے جس کی وجہ سے میدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے جو حاجمے کے عمل میں خرابی پیدا کرتی ہے اس کے بعد بدبودار مادے کے ٹیسٹ ہیں رینسڈیٹی اور پرو آکسائڈ ٹیسٹ ان پر بھی آپ کا گھی پاس نہیں ہوا سب سے زیادہ خرابی گھی میں نکل دھات کی موجودگی سے ہے اس کی حد زیرو پوائنٹ پانچ پی پی ایم مقرر ہے آپ کے گھی میں وہ اس سے کافی تجاوز کرتی ہے نکل دھات کو مکمل طور پر صاف نہ کرنے کی وجہ سے انسانی سسٹم میں میدے کی خرابی سے لے کر السر اور کینسر تک کے مرض لاحق ہو سکتے ہیں دو چار لمحوں تک سب خاموش بیٹھے رہے پھر حاجی وسیم بخش مینیجنگ ڈائریکٹر بولا یہ ناممکن ہے ہمارے پاس کوالیفائڈ سٹاف ہے جو چوبیس گھنٹے کوالٹی کی نگرانی کرتا ہے آپ کے چیف سائنٹسٹ ڈاکٹر خدا بخش کھوکر ہی ہے نا حاجی رحیم بخش نے بات کا رخ بدل کر کہا جی ہاں اعجاز نے جواب دیا اچھا رحیم بخش نے آہستہ آہستہ کئی بار سر ہلایا میں انہیں جانتا ہوں بہرحال کیوں بھائی وسیم یہ کیا معاملہ ہے حاجی صاحب ہمارے انالیسس کی روزانہ رپورٹیں ہمارے پاس موجود رہتی ہیں ہمارے رزلٹ قطعی طور پر ان حدود کے اندر ہیں آپ حاجی وسیم بخش اعجاز سے مخاطب ہوا ہماری لیبارٹری ہمارے ٹریسٹ پروسیجر ہماری ٹیسٹ شیٹوں کو دیکھ سکتے ہیں ان کا معائنہ کر سکتے ہیں ہماری انویسٹیگیشن کے مطابق اعجاز نے حملہ جاری رکھتے ہوئے کہا آپ پروسیس کے اندر ایک دو ضروری عوامل کو گول کر رہے ہیں مثلا پوسٹ نیوٹرلائزیشن نہیں کرتے کیونکہ اس سے آپ کا دو فیصد پروسیس لاس ہوتا ہے رینسٹیڈیٹی اور پرو آکسائڈ ویلیو کے کنٹرول میں ویکیوم سٹیم ڈیسٹیلیشن کرنی پڑتی ہے وہ آپ نہیں کرتے جس سے آپ کی سٹیم کا خرچہ بچ جاتا ہے پھر نکل کو صاف کرنے کے لیے سٹرک ایسڈ استعمال کرنا پڑتا ہے جو ایک قیمتی کیمیکل ہے وہ آپ بچا جاتے ہیں یہ انویسٹیگیشن آپ نے کہاں سے کی ہے وقس مینیجر طارق نے سختی سے پوچھا یہ کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے میں اسے بتانے کا مجاز نہیں ہوں اعجاز نے کہا اب حاجی وسیم بخش اور ورکس مینیجر طارق سمن بکمن بیٹھے تھے صرف چیئرمین حاجی کریم بخش تمانیت سے بیٹھے ہوا میں دیکھتے ہوئے تسبیح پر تیز تیز انگلیاں چلا رہے تھے ڈاکٹر کھوکر میرے چھوٹے بھائی کے اسکول فالو ہیں وہ مسکرا کر بولے میرا خیال تھا ریٹائرڈ ہو چکے ہوں گے دیکھیے اور کیا نام بتایا آپ نے محمد اعجاز دیکھیے اعجاز صاحب میں صرف دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں پہلے تو یہ کہ ہماری انڈسٹری کو چلتے ہوئے بیس سال ہو چکے ہیں اس عرصے میں ہمیں آپ کے محکمے سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی اب یکا یک ہمارا پروڈکٹ خراب ہو گیا پھر آپ کو حکم ہے کہ آپ ہمارے ملک میں انڈسٹریلائزیشن کا عمل نیا شروع ہو رہا ہے ہم تو شکر کرتے ہیں کہ فیکٹریاں لگ رہی ہیں مال پروڈیوس ہو رہا ہے لوگوں کو روزگار مہیا ہو رہا ہے معیشت ترقی کر رہی ہے اس میں آپ سب کا حصہ ہے تیسرے یہ کہ کیا ڈاکٹروں کی رپورٹیں قابل اعتماد ہیں ہمارے غریب لوگ خدا جانے کیا کچھ کلی سڑی چیزیں کھاتے رہتے ہیں اس میں ہمارے گھی کا کیا قصور ہے کیا آپ کے پاس یا ڈاکٹروں کے پاس کوئی ریکارڈ ہے کہ لوگ کیا کھاتے پیتے ہیں بھئی آپ لوگ وہ اب سیدھے صاف الفاظ میں اپنے بیٹے سے مخاطب ہوا ان صاحب سے معاملہ طے کر لیں پھر وہ دوبارہ اعجاز کی جانب متوجہ ہوا ہماری معیشت میں آپ سب کا حصہ ہے سب مل جل کر کام کریں گے تو تو ہی کچھ ہوگا ورنہ ترقی کا عمل رک جائے گا آپ مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب سے میٹنگ کر کے معاملہ طے کر لیں معاملہ طے کرنے کا سوال نہیں ہے حاجی صاحب اعجاز نے کہا یہ معاملہ اب ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا ہیلتھ منسٹری تک جا چکا ہے لوگ خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اسی لیے میں نے اصرار کیا تھا کہ آپ سے ڈائریکٹ بات کروں آپ کی فیکٹری بند ہو سکتی ہے اس کی آپ فکر نہ کریں فیکٹریاں بند نہیں ہوا کرتیں دیکھیے آپ بیماریوں کا ذکر کر رہے ہیں یہاں کی آب و ہوا میں لوگ جو کچھ کھاتے پیتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری آبادی کو بچپن سے ہی امیونٹی ہو چکی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جب انگریز پہلے پہل یہاں آیا تھا اسے صبح کو ڈائریا ہوتا تھا شام کو جاں بہک ہو جاتا تھا اپنے لوگوں کو آپ نے کبھی دستوں سے مرتے ہوئے دیکھا ہے گھی وغیرہ میں تھوڑی بہت اونچ نیچ سے انہیں کیا ہوتا ہے اور دوسری غذائی اشیاء کو دیکھیں کسی چیز میں ملاوٹ نہیں ہو رہی کیا مگر حاجی صاحب اعجاز نے کہا ہمارا فرض تو ان چیزوں کو روکنا ہے ارے اس ملک میں سب کچھ چلتا ہے بھائی آپ ہماری مینجمنٹ کے ساتھ معاملہ طے کر لیں میری پوچھتے ہیں تو آپ کو سچی بات بتاؤں جی اعجاز نے کہا جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میرے دل میں صرف ایک ہی خواہش ہے کہ خدا و تعالیٰ مجھے مدینے میں موت نصیب کرے اعجاز اچمبے کی حالت میں بیٹھا دیر تک حاجی کریم بخش کا منہ دیکھتا رہا بے بانگ دہل کے دفتر سے بدی الزما کی کھانسی ہوئی چیخ نما ہنسی کی آواز آ رہی تھی اعجاز اور شمس اس کے سامنے بیٹھے ہنس رہے تھے یعنی اس نے کوئی ایکسکیوز پیش نہیں کیا بدی الزما حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں چلا چلا کر بول رہا تھا کوئی وعدہ نہیں کہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائے گا اپنی کسی کوتاہی کو تسلیم نہیں کیا ہوں ہوں اعجاز نے نفی میں سر ہلایا یعنی کیا واقعی صرف یہ کہا کہ اس ملک میں سب چلتا ہے اور یہ کہ خدا ون مدینہ میں موت نصیب کرے اللہ اکبر پدی الزماں بولا واہ یہ تو ایسی لائن ملی ہے کہ پٹڑا کر دیں گے رپورٹ کے آخر میں جب مالکان کی ریاکشن کی بات کرو تو صرف یہی دو جملے لکھ دو اس کے بعد اور ہاں یہ کہ مینجمنٹ سے معاملہ طے کر لو معاملے کو کوٹیشن مارکس میں لکھنا اس کے بعد فل سٹاپ رپورٹ ختم پھر دیکھو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے معاملہ ہاں ہاں ہاں معاملہ اسے نہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا ہے ٹھیک اعجاز نے کہا مگر یار اعجاز الزما تعریفانہ انداز میں بولا تم نے رسک بڑھا لیا دو جگہ پر پکڑے جا سکتے تھے ایک ٹیلی فون کال ہوتی اور تمہارا پول کھل جاتا مگر تم نے اپنی ہمت برقرار رکھی مجھے پتا تھا وہ میز پر ہاتھ مار مار کر چیخا مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا تمہارے جیسا آدمی ہی یہ کام کر سکتا ہے ہم دونوں ملک میں ٹنکا بجائیں گے وہ جیسے جیسے جوش میں آتا جاتا تھا سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتا جا رہا تھا اب تو میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا ہوں کہ آج وہاں پہ کیا سین ہوگا تمہارے آنے کے فوراً بعد انہوں نے کیمیکل ایگزامینر کے دفتر فون کھڑکائے ہوں گے اس وقت حاجی سیکیورٹی سے لے کر میریجنگ ڈائریکٹر تک سارے سٹاف کو تگنی کا ناچ نچا رہا ہوگا ہے نا وہ چیخا اور تسبیح پھیر رہا ہوگا اعجاز نے کہا ہاں ہاں ٹھیک بالکل ٹھیک جب کمرہ دھوئیں سے بھر گیا اور کھڑکیاں کھولنے پر بھی کم نہ ہوا تو اعجاز اٹھ کھڑا ہوا ڈیڈ لائن سے پہلے دے دو گے نا بدیو زمان نے پوچھا دے دوں گا یار لیگل ایڈوائزر کو بھی دکھانی ہے اس کا اصرار ہے ہاں سمجھ گیا اعجاز نے کہا جس روز رپورٹ چھپی جلی حروف میں اپنا نام پڑھ کر اعجاز کو اپنے بدن میں ایک ایسی سنسنی کا احساس ہوا جو اس نے پہلے شاید ہی کبھی محسوس کی ہو گو اسے یہ احساس ہلکا سامانوس بھی لگا مگر اس کا مقام کوشش کے باوجود اپنی یاد میں اسے کہیں دکھائی نہ دیا بے بانگ دہل ابھی تک عام بک سٹالوں پہ نہ بکتا تھا صرف چند دکاندار اسے رکھنے پہ راضی ہو سکے تھے جن میں زیادہ تر لکڑی کے پھٹوں والے اخبار فروش تھے پرچے کی چند کاپیاں اوپر نیچے رکھی ہوئی تھیں اور ہفتے کے آخری دن تک اوپر والی کاپی کا پہلا صفحہ گرد پانی کے چھینٹوں اور مکھی کی بٹوں سے اٹ کر سیاہ ہو چکا تھا گیارہ ستمبر والے دن اعجاز نے دھلے دھلائے طے کیے ہوئے کپڑوں کا جوڑا پہنا اور موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ان دور دور کے بک سٹالوں پہ گیا جہاں بے بانگ دہل پہنچتا تھا ان دو چار بک سٹالوں پہ اس نے ہر ایک پر سے پرچہ اٹھا کر دیکھا ورکردانی کرتے ہوئے اس صفحے پہ پہنچا جہاں چوکٹے کے اندر موٹے الفاظ میں اس کی رپورٹ کا عنوان لکھا تھا گھی کا اسکینڈل بے بانگ دہل کی خصوصی رپورٹ نیچے ذرا چھوٹے حروف میں مگر الگ چوکٹے کے اندر اس کا نام تھا ملک محمد اعجاز ہر جگہ پر وہ چند منٹ تک اپنے نام پہ نظر جمائے کھڑا رہا پھر پرچہ رکھ کر آگے چل پڑا تین گھنٹے کے اندر اس نے کئی میل کا چکر کاٹا ہر بار اپنے لکھے ہوئے الفاظ اور پرنٹ کیا ہوا نام دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی خون اس کے کانوں میں سنسنانے لگتا اور جلد جھر جھر آتی ایک نشے کی سی کیفیت تھی جو چند لمحوں کے لیے اس پہ تاری ہو جاتی اور اپنے پیچھے ایک خوش کن احساس چھوڑ جاتی آخری بک سٹال پہ اعجاز کو اس احساس کی دھار ذرا کند ہوتی ہوئی معلوم ہوئی وہ اس انوکھی سنسنی کے مان پڑ جانے کے خیال کو سہار نہ سکا اس نے جیب سے نقدی نکالی اور پرچے کی ایک کاپی خرید لی اسے موٹر سائیکل کے ہینڈل میں اڑسنے کی بجائے اس نے دوہرا چوہرا کر کے اسے کمیز کی جیب میں رکھ لیا وہ اسے اپنے بدن کے ساتھ لگا کر رکھنا چاہتا تھا اس سے اسے عجیب سی تن آسانی کا احساس ہوا اب وہ موٹر سائیکل بھی ایسی آزادی سے چلا رہا تھا جیسے وہ چالیس اکتالیس سالہ دیہاتی نہ ہو بلکہ اٹھارہ سالہ شہری لڑکا ہو روزمرہ کی نسبت آج اسے اپنے آگے ٹریفک کی بندش ایک آر سیکنڈ پہلے ہی نظر آتی جا رہی تھی اور وہ ایسی صفائی سے اپنی سواری کو دائیں اور بائیں موڑتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ اس کے سامنے خود بخود راستہ نکلتا آ رہا تھا پہلے کبھی یہ جہاز کو اس مشین پر ایسی قدرتی مہارت کے ساتھ ایسا ضبط حاصل نہ ہوا تھا معزز سامعین کرام آپ سن رہے ہیں ڈیارے اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ حصہ ششم باب نمبر پندرہ دو ایک فرلانگ ہی جا کر وہ ایک سرخ پتی پر رکا کھڑا تھا کہ دفتن اس کے ذہن کی کسی کھڑکی کا پٹ کھلا اور اسے اپنی اس کیفیت کی ایک پرانی پہچان کی جھلک دکھائی دی اس کا دل یک بارگی سے اچھلا یہ کیفیت اعجاز پہ اس وقت وارد ہوئی تھی جب وہ پہلی بار ایک بڑے جلسے میں اسٹیج پہ چڑھ کر ایک مجمع سے مخاطب ہوا تھا چھوٹی موٹی مجلسوں میں کمروں کے اندر گلیوں اور احاطوں میں کرسیوں پہ یا زمین پر بیٹھ کر مزدوروں سے گفتگو کرنے کی اور بات تھی کناتوں اور شامیانوں دریوں اور سٹیج اور مائکرو فونوں والے جلسوں کا ماحول مختلف تھا ایسی جگہوں پہ جہاں دوسرے نامور لوگ مدعو ہوں پہلے اٹھ کر بولنا ایک بے تاب مجمع کو قابو میں کرنے والی بات تھی جب پہلی بار اعجاز ایک ایسے موقع پر چار پانچ سو چہروں کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور پہلے چند جملے اس نے رک رک کر ادا کیے اور پھر اس کی زبان میں روانی آتی گئی تھی تو اسے علم ہوا تھا کہ چھوٹی مجلسوں میں اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں اس میں ربط موجود ہے یا کہ نہیں جبکہ بڑے جلسوں میں نہ ہی الفاظ اور نہ ان کا باہمی ربط اتنے اہم ہوتے ہیں جتنے کہ بدن کی حرکات اور آواز کا زیر و بم ان جلسوں میں جہاں مجمع کی تمام تر قوتیں اپنے حجم کی وجہ سے سجی ہوئی سٹیج پر اور مائکرو فون اور اوپر بیٹھے ہوئے بڑے لوگوں کے باعث کانوں کی بجائے نظروں میں سمٹی ہوتی تھی بات کا رب دلیل سے نہیں بلکہ آواز کی اونچ نیچ سے پیدا ہوتا تھا اور یہی خطابت کا اصل راز تھا ایک خیال تیزی سے اس کے ذہن سے گزرا تھا کہ غالباً یہی وجہ تھی کہ چھوٹی چھوٹی تحریکیں جن کے سربراہان عقل و فہم کی باتیں کر کے لوگوں کے شعور کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے اسی صورت میں اپنی زندگی گزار کر ختم ہو جاتی تھیں جبکہ مجمع کے لاشعور قابو کرنے کی مہارت رکھنے والے لوگ عقل و فہم کی کمی کے باوجود اس میدان میں بازی لے جاتے تھے اس بات کا اندازہ کر کے خود بخود اعجاز کی آواز اور اس کے سر بازوؤں اور کندھوں کی حرکات بدل گئی تھی ہجوم اب سکون سے اس پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا عام فہم باتیں کرتے ہوئے وہ بیچ بیچ میں وقفے وقفے پہ کوئی جوش آور اصلاح استعمال کر دیتا تو مجمع کا رد عمل اس کی توقع کے عین مطابق ہوتا تھا اس موقع پر اپنی قوت کا احساس کر کے اس پہ ایک سرور کی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور یہ وہی سنسنی خیز لہر تھی جو آج اس کے جسم میں دوڑ رہی تھی اب اس کا دھیان موٹر سائیکل چلانے سے بھی ہٹ چکا تھا اور اس کے عذاب بھی قطعی جبلی طور پہ ایک مشتاق ڈرائیور کی مانند اسے قابو میں رکھے ہوئے تھے وہ گزرا ہوا وقت یاد کرتے کرتے اس کے خیال کی ایک اور پرت جاگی اور اسے علم ہوا کہ یہ وہی کیفیت ہی تھی جو کسی عورت کے اجنبی بدن کو چھوتے وقت تاری ہوتی تھی وہ انوکھا نیا نویلا احساس تازہ رو احساس جو اسے شادی کے پہلے روز سکینہ کے ساتھ اور پھر بعد میں اس کھیت کے اندر کنیز کے جسم پہ ہاتھ دھرتے ہوئے ہوا تھا وہی جذبہ اس وقت اسے اپنے حلقے میں لیے ہوئے تھا جب بے بانگ دہل کا پرچہ جس کے اندر ایک چوکٹے میں اس کا نام درج تھا اور جو آج صبح صبح شہر میں پھیل چکا تھا اس کی جیب کے اندر سے اس کی چھاتی سے مس ہو رہا تھا اور جس کے تصور سے ہی اس کا سینہ سیرگی کے احساس سے بھر گیا تھا ایک ایسے تمول کا احساس جیسے کوئی بیٹھے بیٹھے کسی نہ کسی صورت میں صاحب سروت ہو جائے یا جیسے لمبی خشک سالی کے بعد کھل کر بارش ہو یا روزمرہ کے کام کرتے کرتے جیسے اچانک ایک روز آدمی کسی کی محبت میں گرفتار ہو جائے ایک ایسی عمارت جو خون کی گردش میں روانی بھی پیدا کرے اور دل کے ٹھہرنے کا سبب بھی ہو دفتر میں خوشی کے تہوار کا سا سما تھا یہ تمہاری جیب میں کیا ہے تم نے خریدا ہے یعنی پیسے خرچ کر کے خریدا ہے کیوں بدی زما بولتا چلا گیا کیا ضرورت تھی یہ سارا ڈھیر تمہارا ہے جتنے چاہے لے جاؤ تمہارا ہلکا احباب وسیع ہے مزدوروں میں بانٹ دو ایک ہزار کا مزید پرنٹ آرڈر دیا ہے نیچے جا کر ہر طرف فون کر کے آیا ہوں سٹوری کا شور مچا ہوا ہے طلوع والے لفٹ کر رہے ہیں میں نے ڈیمانڈ کیا کہ بانگ دہل کو کوٹ کریں اور سٹوری ہاشیے میں لگائیں ورنہ ہر جانے کا دعویٰ کر دوں گا دوسرے اخبار بھی سرخیاں لگا رہے ہیں میں نے سب کو وان کر دیا ہے کوٹ کریں اب پرچے کی شان دیکھنا شمس کل سب سے پہلا کام نوٹ کر لو صبح کے سارے اخبار میرے آنے سے پہلے میز پر موجود ہوں سن لیا ٹیلی فون ٹیلی فون کے بغیر پرچہ کیسے چل سکتا ہے میں کب تک دوسروں کے ٹیلی فون استعمال کرتا رہوں گا اشتہار اب تو اشتہاروں کا وقت آیا ہے اور ٹیلی فون نہیں ہے ٹیلی فون لگوا کیوں نہیں لیتے اعجاز نے پوچھا واہ تم تو ایسی بات کر رہے ہو جیسے فون دروازے میں رکھا ہے اور میں جا کر اسے اندر لے آؤں میاں ہزاروں روپے تو محکمے والے سیکیورٹی مانگتے ہیں اور دس ہزار روپے رشوت میں کہاں سے لاؤں دو چیزیں پتی زمانے دو انگلیاں ہوا میں اٹھائیں دو چیزوں کے بغیر پرچہ نہیں چل سکتا ایک ہے اشتہار اور اشتہار ٹیلی فون کے بغیر نہیں ملتے سو دوسری چیز ہے ٹیلی فون رابطے کے لیے ٹیلی فون چاہیے یہ دو چیزیں میں کہاں سے لاؤں کہاں سے لاؤں وہ میز پہ ہاتھ مار کر بولا جس سے اس کی انگلیوں میں پھنسا ہوا سگریٹ اچھل کر فرش پر جا گرا بدیو زمان نے جھک کر سگریٹ اٹھایا جس کا جلتا ہوا سرا بھی الگ ہو گیا تھا بدیو زمان نے تیز تیز سانس کھینچتے ہوئے کئی چھوٹے موٹے کش لگا کر ایک چنگاری کو جو سگریٹ کے ساتھ اٹکی رہ گئی تھی پھیلا کر دوبارہ سگریٹ جاری کر لیا پھر ایک آخری لمبا کش کھینچ کر کئی سیکنڈ تک دھوئیں کو پھیپڑوں میں جذب کرتا رہا یہاں تک کہ اعجاز کا جھی گھبرانے لگا بدی الزما کی انگلیوں میں خفیف سی کپ کپاہٹ تھی وہ حجان کی حالت میں تھا اعجاز خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا وہ سوچ رہا تھا کہ جب تک پرچہ کسی وسیلے کے بغیر چل رہا تھا بدی الزما خوش دلی اور اطمینان سے بیٹھا کام کر رہا تھا اب جب کہ ترقی کی امید لگی تھی اس کی حالت غیر ہو رہی تھی جیسے بارش کی دعا مانگتے مانگتے سیلاب آ جائے اور سب کچھ بہا کر لے جائے جو دھواں اس کے پھیپڑوں سے بچ رہا تھا اسے ناک کے راستے خارج کر کے بدی الزما بولا میرے تو گلے میں رسا پڑا ہوا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک رستہ بند ہو تو دو کھل جاتے ہیں میرے ساتھ معاملہ دوسرا ہے ایک رستہ کھلتا ہے تو دو بند ہو جاتے ہیں دو اس نے دوبارہ دو انگلیاں اونچی کر کے اعجاز کو دکھائیں یہ دو چیزیں اب از حد ضروری ہیں اشتہار اور ٹیلی فون بلکہ پہلے ٹیلی فون اور بعد میں اشتہار بدی صاحب شمس نے ڈرتے ڈرتے کہا بلکہ پہلے اشتہار ہونے چاہیے جن کے پیسوں سے ٹیلی فون لگوا لیا جائے ہاں ہاں تجویز پیش کرنے میں تم تو ہوشیار ہو اگر کام کا طریقہ بھی تو بتاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں غور سے سنو کل میں تم کو ایک لسٹ بنا کر دوں گا نہیں نہیں دو لسٹیں بناؤں گا گریڈ ون کی اشتہاری ایجنسیوں اور سرکاری دفتروں کی لسٹ میرے لیے ہوگی وہ میں لے کر چلوں گا دو نمبر لسٹ تمہیں دوں گا دیکھوں ذرا تیری کار گزاری ساتھ رائٹ اپ بھی ہوگا اشتہار حاصل کرنا ایک آرٹ ہے خیر بہرحال وہ اعجاز سے بولا کل پتہ چل جائے گا کل صبح صبح آ جانا ٹھیک ہے اگلے روز اعجاز دفتر میں پہنچا تو بدیو زماں سب قومی اور مقامی اخبار میز پر پھیلائے بیٹھا تھا اور کمرہ دھوئیں سے بھرا تھا اعجاز کو دیکھتے ہی وہ اچھل کر کرسی سے اٹھا طلوع نے صفحہ دو پہ اضلاعی خبروں میں رکھی ہے وہ اخبار دکھاتے ہوئے بولا اعجاز نے اس کے ہاتھ سے اخبار لے کر خبر پڑھی چلو ہماری سٹوری ایکنالج کی گئی ہے ہاں بدی الزما مایوسی سے بولا گویا بے بانگ دہل کا حوالہ دے کر انہوں نے بدی الزما سے ایک تنبیہی خط لکھنے کا موقع چھین لیا ہو اور اعجاز نے دوسری اخباروں کی جانب اشارہ کر کے پوچھا سدائے وقت نے پہلے صفحے پر چھاپی ہے واہ اعجاز اخبار اٹھا کر خبر پڑھنے لگا مگر انہوں نے ہمارا نام نہیں دیا صرف ایک ہفت روزہ لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہوا بدی پاز مردگی سے سر ہلا کر دھپ سے کرسی پر بیٹھ گیا پھر اعجاز نے سوال کیا پھر کیا بھائی میجر اخبار ہے پہلے صفحے پر خبر لگائی ہے بڑی بات ہے بدی الزما کا چہرہ دے کر اعجاز پر ساری صورتحال واضح ہو گئی طلوع نے غیر اہم مقام پر خبر لگا کر بے بانگ دہل کا حوالہ دیا تھا سدائے وقت والے پہلے صفحے پر خبر چھاپ کر حوالہ گول کر گئے تھے گویا بدیو زماں پر دونوں دروازے قریب قریب بند ہو چکے تھے اور کسی اخبار نے نہیں لگائی بدیو زمان نے سر ہلا کر کہا اور سگریٹ سے نیا سگریٹ سلگایا مگر فکر کی کوئی بات نہیں وہ متفکر چہرے سے بولا اعجاز آہستہ سے ہنس پڑا زمان زمانے چونک کر اسے دیکھا بھائی نام نکل گیا ہے اور کیا چاہیے سب کو علم ہے کہ ایک ہفت روزہ جو لکھا گیا ہے وہ بے بانگ دہل ہی ہے لوگ اتنے بے خبر نہیں ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں اس وقت اگر یہاں پہ بدیو زمانے جوش میں آ کر میز پہ ہاتھ مارا ٹیلیفون ہوتا تو اس کی گھنٹی صبح سے شام تک سانس لینے کے لیے نہ رکتی ہائے مجھے تو ٹیلیفون کی کمی نے مار دیا پھر اس نے مزاج کو قابو میں کر کے اپنے آپ کو تسلی دی انگریزی کے اخبار رسالے کچھ وقت لے کر خبر کو اٹھاتے ہیں ابھی دیکھتے جاؤ ان میں بھی آئے گی ان میں آئے گی میں کہتا ہوں فکر کی کیا بات ہے کیا کوئی پرچہ ایسا ہے جس کا آٹھواں ایشو سن رہے ہو صرف آٹھواں ایشو وہ چیخ کر بولا ایسا بام شیل سکینڈل منظر عام پر لایا ہے ہم نے جرنلزم کی تاریخ لکھی ہے فکر کی کیا بات ہے مگر خوش ہونے کی بجائے وہ مزید غمگین ہو کر کرسی کی پشت پہ ڈھہ گیا خیر بہرحال میں آج اشتہاروں کے پیچھے جا رہا ہوں جب پرچہ ان کے سامنے رکھوں گا ان دو اخباروں کی خبریں دکھاؤں گا اور پرنٹ آرڈر کے بارے میں بتاؤں گا تو دیکھتا ہوں اشتہار کیسے نہیں ملتے تم دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ بس بدیو زماں نے سگریٹ سے سگریٹ سلگایا تو اعجاز کو خیال آیا کہ اگر بدیو زماں سگریٹ پینا ترک کر دے تو چھ آٹھ ماہ کے اندر ٹیلی فون کے پیسے نکل سکتے تھے مگر بدیو زما کی حالت دیکھ کر وہ خاموش رہا رپورٹ کے پورے پانچ ہفتے کے بعد بے بانگ دہل کے پبلشر پرنٹر ایڈیٹر اور فیچر رائٹر کو ازمیر گھی انڈسٹریز کی جانب سے دالا پانے کا قانونی نوٹس موصول ہوا جس کا متن یہ تھا جناب علی موکلم messrs Azmir Ghee Industries private limited نے مجھے اپنا وکیل مقرر کر کے ہدایت کی ہے کہ میں آپ کو درج ذیل قانونی نوٹس دوں کہ یہ اخبار نمبر ایک یہ کہ اخبار ہفتہ وار بے بانگ دہل میں مورخہ گیارہ ستمبر کو آپ نے ایک مضمون شائع کیا ہے جو ملک محمد اجاز نامی شخص نے تحریر کیا ہے جس میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ موکلم Messrs Izmir ghee industries private limited کی فیکٹری واقعہ جی ٹی روڈ بادامی باغ میں جو گھی تیار کیا جاتا ہے وہ محکمہ صحت کے مقرر کردہ معیار کے مطابق بالکل تیار نہیں کیا جاتا یہ الزام لگایا گیا ہے کہ گھی میں جو کیمیائی اجزاء قابل تلف ہیں مثلا بدبودار مادے نکل دھات وغیرہ وہ تلف نہیں کیے گئے اور ان اجزاء کی موجودگی مضر صحت ہے اور اس کی وجہ سے بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں مضمون میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ مذکورہ اجزاء کیمیائی عمل کے ذریعے اس لیے ختم نہیں کیے گئے کہ موکلم کو ان کے اطلاف پر آنے والا خرچہ نہ کرنا پڑے اور اس طرح موکلم کے منافع میں اضافہ ہو سکے مضمون میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اخبار کی تحقیق لیبارٹری کی تجزیہ رپورٹ اور ڈاکٹر کی رائے پر مبنی ہے اور یہ موکلم کے مذکورہ گھی کی کھپت ان علاقوں میں ہوئی جہاں جہاں گھی جاتا ہے اور بیماریاں پیدا کرنے کا معجب بنتا ہے نمبر دو مضمون کی اشاعت سے موکلم کے گھی کے صارفین کی نظر میں گھی کی قدر و قیمت گر گئی ہے اور وہ خریدنے سے خائف ہیں اور کھپت گر گئی ہے اور آئندہ مزید گرنے کا خطرہ ہے نمبر تین یہ کہ آپ کے اخبار میں مذکورہ مضمون کی اشاعت نہ صرف ذاتی طور پر بدنامی کا باعث ہوئی بلکہ موکلم کو مالی طور پر شدید نقصان پہنچا ہے اور آئندہ احتمال ہے مضمون کی اشاعت سے موکلم کی قدر و عزت دوستوں احباب اور تمام پبلک کی نظر میں کم ہو گئی ہے اس طرح ان کی سماجی حیثیت بھی متاثر ہوئی ہے نمبر چار یہ کہ آپ کے اخبار میں شائع کردہ مواد بے بنیاد اور بلا جواز ہے موکلم کی فیکٹری میں تیار کردہ گھی بالکل اسی معیار کا ہے جو معیار محکمہ صحت کی طرف سے اس ضمن میں مقرر کیا ہوا ہے فیکٹری میں مستند کیمیائی ماہرین کام کرتے ہیں اور گھی کی تیاری میں جو عناصر مضر ہوتے ہیں طلب کیے جاتے ہیں اور اس امر کی پوری احتیاط کی جاتی ہے کہ صارفین اسے بلا خوف و خطر استعمال کر سکیں اسی وجہ سے موکلم کا تیار شدہ گھی صارفین کی نظر میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور موکلم کا برانڈ ایک معتبر نام سمجھا جاتا ہے لیکن مذکورہ مضمون کی اشاعت سے موکلم کے تیار کردہ گھی کے برانڈ کی شہرت کو شدید نقصان پہنچا ہے نمبر پانچ یہ کہ موکلم کی ہدایت کے مطابق آپ اپنے اخبار میں اسی قدر نمایاں شہ سرخیوں کے ساتھ اپنے مذکورہ مضمون کے مندرجات کی تردید کریں اور موکلم سے معافی نامہ اندر سیوم شائع کریں ورنہ موکلم آپ کے خلاف دعویٰ برائے وصولی مبلغ بیس لاکھ بما ہرجا و خرچہ مقدمہ دائر کرے گا Mian Intezar Hussain advocate high court Fane road Lahore Ijaz نے آنکھ کھولی تو سکینہ بولی ایک بندہ آیا بیٹھا ہے کون ہے اعجاز نے لیٹے لیٹے پوچھا نام شمس بتاتا ہے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہاں ہاں اعجاز نے کہا جانتا ہوں اعجاز باہر والے کمرے میں بیٹھے ہوئے شمس سے الیک سلیک کر کے نہانے چلا گیا سکینہ نے لسی کا گلاس شمس کے لیے باہر بھیجا اعجاز نہا دھو کر ناشتہ کر رہا تھا کہ سکینہ نے پوچھا کون ہے اخبار کے دفتر کا لڑکا ہے پڑھا لکھا ہے وہ اخبار جس میں تمہارا نام آیا ہے ہاں کچھ ملا ملایا بھی کہ نہیں ملنا ملانا کیا ہے نام مشہور ہو گیا ہے اور کیا چاہیے نام سے کیا ہوتا ہے وہ تو پہلے بھی تھا اب سارے ملک میں ہو گیا ہے تو کیا ہوا کوئی وزیر تو نہیں بن جاؤ گے خدا کا نام لے وزیر بن گیا تو سب سے پہلے تجھے چھوڑ دوں گا اعجاز ہنس کر بولا روٹی اور ہے آٹا گوندنے والا ہے تو زیادہ گوندا کرنا لڑکے بڑے ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے گھوڑوں کی طرح کھاتے ہیں میرا اندازہ کبھی غلط ہو جاتا ہے اب پھر وہی کت خانہ شروع ہو گیا ہے کون سا کت خانہ سویرے سویرے بندے بلانے آ جاتے ہیں سارا سارا دن شہر میں گزارتے ہو دو تین مہینے ہو گئے ہیں نتیجہ کیا نکلا ایک اخبار میں نام آ گیا ہے صرف نام نہیں پورے چار صفحے میرے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں سو دفعہ بتا چکا ہوں تصویر تو کوئی نہیں آئی سکینہ نے کہا ہمارے اخبار میں تصویریں نہیں ہوتیں اخبار کے دفتر میں عورتیں کام کرتی ہیں مجھے خبر ہے تم ان کے پاس بیٹھے رہتے ہو ہمارے اخبار میں عورتیں نہیں ہیں صرف مرد ہیں تمہارا کیا پتہ نیچ ذات والیوں تک سے تو تمہارا کوئی پرہیز نہیں فیشنی عورتوں کو دیکھ کے پتہ نہیں کیا کرتے ہوگے تو تو غیر متعلق باتیں کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے غیر متعلق نہیں یہ متعلق بات ہے تمہارا کیا پتہ تیرے کینے کی کوئی حد بھی ہے اونٹ کا کینہ اور ہاتھی کی یاداشت ہو جانوروں کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے بڈھی ہو گئی ہے اور مڑ مڑ کے وہی بات کرے جاتی ہے تم بڑے جوان ہو سکینہ نے کہا جوان ہوں اعجاز نے بد مزاجی سے جواب دیا سویرے سویرے منہ کا مزہ خراب کر دیتی ہے دوسری عورت کا تذکرہ اب سکینہ کے لیے محض چھیڑ چھاڑ کا وسیلہ بن کر رہ گیا تھا اس کے چہرے پہ کوئی ناگواری نہ تھی مگر وہ بولنے سے نہ رکتی تھی اعجاز نے جلدی سے کپڑے بدلے اور شمس کو جو بس پہ سوار ہو کر گاؤں تک پہنچا تھا موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھا کر گھر سے روانہ ہو پڑا کیا معاملہ ہے اس نے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے پوچھا مجھے کچھ پتہ نہیں کل ایک دستی خط آیا تھا سارا دن بدی صاحب باہر ہی رہے جاتے ہوئے مجھ سے کہہ گئے تھے کہ صبح آپ کو بلا کر لے آؤں جب دونوں دفتر پہنچے تو بدی الزما کے پاس دو آدمی بیٹھے تھے دونوں بدی الزما کے ساتھ پرجوش گفتگو میں مصروف تھے اعجاز اور شمس کے داخل ہونے پر ان کی آوازیں دھیمی پڑ گئیں گو باتوں کا جوش و خروش ویسا ہی رہا بدی الزما نے الیک سلیک کے بغیر ہی ایک کاغذ اپنے سامنے سے اٹھا کر اعجاز کے ہاتھ میں پکڑا دیا ایک نظر دیکھ کر ہی اعجاز کو پتہ چل گیا کہ یہ ڈالا پانے کا نوٹس تھا یونین کے کاموں میں اکثر اسے ایسے نوٹس وصول ہوتے رہے تھے تحریر پڑھنے کے بعد اس نے کاغذ میز پر رکھ دیا اور دو آدمیوں کے ساتھ والی کرسی پر نشست سنبھال لی ہمارے پاس ثبوت ہیں بدی الزما کہہ رہا تھا سکہ بند مکمل یہ اس نے چند کاغذ اٹھا کر ہوا میں لہرائے ڈاکیومنٹ پروف ہیں انہیں کوئی جھٹلا نہیں سکتا کیوں ملک اعجاز اعجاز کا نام سن کر دونوں آدمی متوجہ ہو گئے یہ ملک محمد اعجاز صاحب ہیں بدیو زمان نے تعارف کراتے ہوئے کہا یہ رپورٹ کے رائٹر ہیں دونوں آدمیوں نے گہری شکی نظروں سے اعجاز کو دیکھا وہ چپ بیٹھے رہے کیوں بھائی کوئی عدالت ہمارے ڈاکیومنٹس کو ماننے سے انکار کر سکتی ہے بدیوزمان نے اعجاز سے پوچھا میرے خیال میں تو ہمارا کیس ہر طرح سے مضبوط ہے اعجاز نے کہا یہی بات خواجہ صاحب بھی کہتے ہیں بدیو زمان نے میز پر ہاتھ مار کر کہا خواجہ میں راج دین میرے لیگل ایڈوائزر دیکھ بھائی بدی دو آدمیوں میں سے ایک بولا ان وکیلوں کے چکر میں آ کر بڑے لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے تجھے چاچے مسعود کا قصہ یاد نہیں رہا اس کی ساری جداد وکیل کھا پی گئے تھے یہ تیری میری وکالت کرتے ہیں مگر اصل کے اندر ان کو صرف اپنے پیسے سے مطلب ہوتا ہے یہی تو ساری بات ہے بدیو زمان نے دوبارہ زور سے میز پر ہاتھ مارا خواجہ صاحب ایک پیسہ فیس نہیں لے رہے مفت مقدمہ لڑیں گے یہی تو ساری بات ہے اور تو عدالتوں کو بھی نہیں جانتا دوسرا آدمی بولا آج کل کے ججوں کا کوئی اعتبار نہیں تو نے کوئی مقدمہ بھگتا ہے زما جذبز ہو کر چند لہجے تک دونوں کا منہ دیکھتا رہا دونوں آدمیوں کی آپس میں مشابہت تھی انہوں نے سفید لٹھے کی شلوار قمیض کے سوٹ پہن رکھے تھے اور گو وہ کرسیوں پر آگے جھک کر بیٹھے تھے ان کے پیٹ کمیزوں کے اندر سے نکلے ہوئے دکھائی دے رہے تھے ان کے چہروں پہ موٹے موٹے کال تھے اور مضبوط سیاہ بال تنگ ماتھوں پر ایک سید میں نیچے تک اگے ہوئے تھے انہیں دیکھ کر اعجاز سے اندازہ کیا کہ دکانوں سے اٹھ کر آئے تھے ملک اعجاز صاحب ٹریڈ یونین کے مشہور لیڈر رہ چکے ہیں بدی زمان نے کہا عدالتوں وغیرہ سے واقف ہیں وہ اور بات ہے پہلا آدمی جو مستقل پان چبا رہا تھا ساری یونین کی سپورٹ ہوتی ہے عدالتیں جلوسوں کا سامنا نہیں کرتی وہ اور بات ہے اور بات کیسے ہے یہ بھی عوام کا معاملہ ہے ہم مقدمہ لڑیں گے اور پرچے میں اسے عوامی ایشو بنا کر پیش کریں گے شمس چائے بنا کیا منہ دیکھ رہا ہے ہماری اخبار نویسوں کی بھی یونین ہے میں اس کا ممبر ہوں بدی بدی تو تو سادہ آدمی ہے ایک دفعہ مقدمہ عدالت میں پہنچ گیا تو اخبار میں تو کچھ نہیں لکھ سکتا یہ قانون کی بات ہے قانون دانوں کو چھوڑ یار سلیم پریس آزاد ہے بات کرنے کے کئی طریقے ہیں کہ اس کی بات کرنے کی ضرورت نہیں اور کئی اینگل ہیں ہم اشاروں اشاروں میں آخر اسے عوام کے حقوق کے تحفظ کا ایشو بنا سکتے ہیں کیوں اعجاز اعجاز نے ہولے سے سر ہلا دیا تو ضد کرتا ہے بدی دوسرا آدمی اکتائے ہوئے لہجے میں بولا میری مان تو چپ کر کے اندر کے کسی ورقے پر تردید چھاپ دے ملو والے بھی بات بڑھانا نہیں چاہتے بری خبر جتنی بھی چھوٹی ہو اچھی ہے ان کی پالیسی ہے خاموش ہو جائیں گے معاملہ ٹھپ کر دے خام خواہ پیسہ برباد کرے گا تجھے پیسے کی پڑی ہے میری ساری زندگی کا یہ کام ہے پیسہ ہے تو زندگی بھی ہے بھائی پیسے کے بغیر زندگی کس کام کی فکر نہ کرو وسیم بھائی تیرا پیسہ کہیں نہیں جاتا میں ذمہ دار ہوں بدی زمان نے کہا دونوں آدمیوں نے چائے حلق میں انڈیلی لی اور اٹھ کر کسی سے بات کیے بغیر دفتر سے نکل گئے کون تھے اعجاز نے پوچھا میرے قرض خواہ تھے بھڑوے سالے قرض خواہ انہی سے پیسہ لے کر تو پرچہ چلایا تھا تمہارے رشتے دار تھے بتایا تو ہے میرے سالے ہیں بھڑوے اعجاز ہنس پڑا کاروباری آدمی لگتے ہیں ہاں ایک کا کپڑے کا کاروبار ہے دوسرے کا شیشے کا پرچے میں دو ہی تو مفت میں اشتہار چھپ رہے ہیں ایک کپڑے کا دوسرا شیشے کا بھائی میں ان کو بلیم نہیں کرتا کاروباری ہیں پیسہ ان کا دین ہے مذہبی آدمی ہیں خدا کی راہ میں پیسہ لگاتے ہیں مگر کسی غریب کو دیتے ہیں تو کاپی میں لکھ لیتے ہیں حج پہ جاتے ہیں تو پائی پائی کا حساب پہلے لگاتے ہیں پھر واپس آ کر اسے چیک کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں یہ کاپیاں اپنے ساتھ قبر میں لے جانا فرشتے آنے پائیوں کے حساب میں ایسے پھنسیں گے کہ عذاب دینا بھول جائیں گے بدی زماں ہنسا پھر رازداری سے آگے جھک کر آواز دھیمی کر کے بولا ایک دوسری بات ہے مانو یا نہ مانو عزیز داری وغیرہ سب ٹھیک ہے مگر اندر سے کاروباری طبقے کی ہمدردیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں جب ایک پر وار ہوتا ہے تو دوسرے کو فکر پڑ جاتی ہے کہ آگے اس کی باری ہے میں نے ان کی جیب سے پیسہ نکلوا تو لیا نکلوانے کے لیے کیا کیا کسب کرنے پڑے یہ ایک لمبی کہانی ہے مگر اب انہیں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کا پیسہ گرک ہو جائے گا میری بیوی کی ناک میں دم کیا ہوا ہے اس نے میرا ٹیٹوا دبایا ہوا ہے مگر میں بھی چھوڑنے والا نہیں خواجہ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے عوام کا درد رکھنے والے آدمی ہیں کوئی فیس نہیں لے رہے فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا تو کیس کا خرچہ بھی ازمیر والوں پر پڑ جائے گا اور جو پبلسٹی ہوگی وہ الگ تم دیکھنا ایک ایک اخبار اس کی تفصیل کیسے لکھے گا بے پانگ تہل اگلے پندرہ سال کے لیے اسٹابلش ہو جائے گا سرکولیشن فش بدیو زمانے ہاتھ سے ہوا میں آتش بازی چلائی فش کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گی آخر بدیو زمانے اپنے قرض خواہوں سے بغاوت کر کے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا